جتنی چیزیں تھیں ان کا خلاصہ ان باتوں کے اندر آ گیا ہے یہ چیزیں ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو حرام کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شرک نہ کرو دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو بد سلوکی نہ کرو اولاد کو قتل نہ کرو اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ ما ظہرہ منہا و ما بطن جو اس میں سے نظر آئیں ظاہری طور پر ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور ان گندی باتوں کے بھی جو حقیقت میں گندی ہیں مگر لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں اور بڑے گناہ بھی اور جو گناہ سے پہلے اس کے مبادیات ان کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں کہا بدکاریاں نہ کرو بلکہ قریب نہ جاؤ ان راستوں سے بچو جس کے بعد بدکاریاں ہوتی ہیں اگر ان راہوں تک پہنچ جاؤ گے تو پھر بدکاریوں سے بچ نہیں سکو گے اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عرض کر چکا کہ پانچ قسم کے ہیں بس اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور ناپنے اور تولنے کو پورا کرو اور جب بھی بات کرو تو حق بات کرو عدل کی بات کرو چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو شور کیسا ہے اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور یہی ساری باتیں بیان کر کے فرمایا یہ ہے میرا راستہ یہ ہے وہ دین جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا ہے تم اس کے پیچھے چلو اگر اس کے پیچھے چلو گے تو سرات مستقیم ہے منزل کو پالو گے مالک الملک تک پہنچ جاؤ گے اور اگر اس راستے پر نہیں چلو گے فتفرق عن فرقی مختلف راستوں پر چلو گے تو پھر اس سیدھے راستے سے وہ مختلف راستے تم کو جدا کر دیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک موٹا سا خط کھینچا ایک موٹی سی لائن لگائی اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر اس کے بعد فرمایا ہاگا سراط مستقیم یہ جو بیچ کی سیدھی لائن ہے اور موٹی لائن ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ اس کے سائڈوں میں جو چھوٹے چھوٹے راستے نظر آ رہے ہیں یہ وہ شیطانی راستے ہیں جو سرات مستقیم کی طرف ہٹ کر کے جن کی طرف لوگ جاتے ہیں اور ہر چھوٹے راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور وہ ان کی طرف بلا رہا ہے جو ایک مرتبہ سرات مستقیم سے ہٹ کر کے ان راہوں پر پڑ جاتا ہے پھر اس کو واپس سرات مستقیم نظر نہیں آتا ہے سماتی ناموس کتاب پھر یہ بات صرف اس قرآن پاک میں تھوڑی بیان کی جا رہی ہے میں عرض کر چکا کہ سما ترتیب ذکری کے لیے ایک بات اور سنو یہ بھی ہوئی کہ یہی نہیں بیان کیا جا رہا ہے اسی قرآن میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے یہ مضمون تو حضرت موسا علیہ السلام پر تورات میں بھی نازل ہوا جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ جو ان پر ایمان لائے تھے اس زمانے کے لوگ بلقاء رب بھی اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ آ گیا اس لیے میں نے اس مضمون کو پھر دہرایا فرمایا یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی لیکن اب جو یہ کتاب آئی ہے اس کتاب کا کیا مقابلہ ہے یہ تو محمد نہ ان تمام کتابوں کی نگران بھی ہے ان تمام کتابوں کا نچوڑ بھی اس میں آ گیا ہے اس میں جو ہدایت ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے کسی علاقے کے لیے کسی خاص قوم اور کسی برادری کے لیے نہیں یہیں سے پرانے پاک کا تذکرہ چلا وہ کتاب نہ ہو اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا مبارکن برکت والی ہے فتح اے ہو ساری دنیا کے انسانوں اب تم اس کے پیچھے چلو وہ تکو اور تقوا اختیار کرو ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب جو اس برکت والی کتاب کے پیچھے نہیں چلے گا اور اس کے مطابق تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ سمجھے کہ وہ پروردگار کے رحم سے محروم ہے دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں تو ملتی رہیں گی انسانوں کو لیکن جو عدل اصل اس کی رحمت کی جگہ جنت ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا یہ کتاب کیوں دی تورات اور انجیل کی موجودگی میں اس کے نزول کی کیا ضرورت پیش آئی بطور خاص مکہ والوں کو مخاطب کیا جزیرت العرب کے لوگوں کو مخاطب کیا ان انما انزل الكتاب على من قبلنا یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تقول نبیوں کے دو گروہ عرض کر چکا علماء کرام توجہ فرمائیں اس وجہ سے کہ تم یوں نہ کہنے لگ جاؤ یا کراہیت ان تقولو اس وجہ سے کہ تم یوں نہ کہنے لگ جاؤ انما انزل الكتاب بے شک کتاب نازل کی گئی تھی على طائفتین دو جماعتوں پر دو گروہوں پر من قبل نہ ہم سے پہلے عیسائیوں کو کتاب دی گئی انجیل یہودیوں کو کتاب دی گئی تورات ہم کو نہیں دی گئی یہ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بنو اسماعیل وَإِن كُنَّا دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور یقیناً ہم ان کی تعلیم سے بے خبر ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کتابوں میں کیا کیا ہے وجہ اس کی یہودیوں نے تو اس کو قراتیس بنا دیا ہے کچھ ورقے دکھاتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں دوسروں تک اس کی تعلیم نہیں پہنچاتے اور عیسائی تو کتاب کو گم کر چکے ہیں ان کے پاس تو ہے کہاں ہے کتاب ہم تو ان کتابوں سے بے خبر تھے کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو اس لیے اب تم کو یہ کتاب دی گئی اب کوئی عذر بہانہ نہیں کر سکتا ہے اوتقول ان ضلع علی نل کتاب القن عہدہ منہم یا تم یوں نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ یہودیوں کو کتاب دی مگر بڑی بدبخت قوم تھی ضدی قوم تھی کتاب کو ضائع کر گئے پہلے تو مانا ہی نہیں جب تور پہاڑ ان پر رکھا گیا اور کہا کہ ابھی گرا چاہتا ہے پھر کتاب کو مانا لیکن افانا و آسینہ کہتے رہے اور عیسائیوں کا بھی یہی حال او تقولو یا تم یوں کہنے لگو لو انا انزل علینا الکتاب اگر کتاب اتاری جاتی علینا ہمارے اوپر لکننا اہدا منہم تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کیوں ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یہ خدائی تبصرہ ہے یہ انسانوں کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں یقینی طور پر ان کو یہ حق تھا کہ وہ کہتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہمارے اندر پیدائشی طور پر خاندانی طور پر ایسی صفات ہیں جو صفات مطلوبہ ہیں وعدے کے پکے ہیں قول کے سچے ہیں جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں جان و مال قربان کر دیتے ہیں جو بات نکل جاتی ہے اس پر ڈٹے رہتے ہیں ہم دل کے کالے نہیں جو زبان پر وہ بات وہ دل میں اور اس کے علاوہ بہادر ہیں اس کے علاوہ ہمیں قوت حفظ نصیب ہوا ہے جو بات سنتے ہیں وہ یاد رہتی ہے لکنہ عہدہ منہم ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یہ بے شمار صفات تھیں ان کی جن کی بنیاد پر ان کو کتاب دی جا رہی تھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا کسی اور قوم میں آپ تشریف نہیں لائے یہ کہہ سکتے تھے جزیرت العرب کے لوگ اے عربو اے جزیرت العرب کے لوگو فقط جا تم بین تم تو یقیناً آ چکی تمہارے پاس بین زبردست نشانی میرو ربکم تمہارے رب کی طرف سے بینت ثبوت آ چکا اب کوئی حضر بہانہ نہیں چلے گا اور یہاں کتاب کا تذکرہ ہے اس لیے بینتن کے معنی کتاب اور ورنہ دوسرے مقام پر بینتن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود قرآن نے کہا رسول من اللہ یتلو صحفا متحرہ سورہ بینہ کے اندر ہی وہدن اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے ہدایت آ چکی تمہارے پاس وہ اور مہربانی آ چکی تمہارے پاس وہ ایک ہی چیز کی صفتیں ہیں بینہ آ چکی تمہارے پاس اور ہدایت آ چکی اور مہربانی آ چکی اللہ کی طرف سے اگر بینہ سے مراد کتاب ہو اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سور بینہ کے مطابق لیں اب تمہارے پاس میرے آخری پیمبر آ چکے وہ دن اور ہدایت دینے والی کتاب آ چکی وہ رحمۃن اور پروردگار کی رحمت کو متوجہ کرانے کا سامان آ چکا اب جب یہ تمہیں نصیب ہو گیا آخری پیمبر بھی نصیب ہو گئے آخری کتاب بھی نصیب ہو گئی اب چیلنج ہے تمہارے سامنے تم ایک دو راہے پر کھڑے ہو گئے ہو پہلے کہہ سکتے تھے کہ یہودی گمراہ ہو گئے بڑی بدتر قوم تھی عیسائی گمراہ ہو گئے اب کیا جواب دو گے فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے ممن کذب بی آیات اللہ اس آدمی سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے وصدف عنہا اور جو ان آیتوں سے اعراض کرے جو ان سے منہ موڑے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سنجزی ہم من قریب جزا دیں گے بدلہ دیں گے جزا یجزی کے معنی بدلہ یہیں پر یاد رکھیے اگر بدلہ اچھا ہو تو اردو میں جزا کہتے ہیں جزا ملی ہم اچھی اچھے بدلے کو جزا کہتے ہیں اور اگر سخت قسم اور اور سزا کا اور معاقبت کا بدلہ ملا جہنم ملی تو اس کو ہم جزا نہیں کہتے اس کو سزا کہتے ہیں یہاں مناسب ترجمہ ہے دی ہم سزا دیں گے اللہ دین ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں جو کنی کاٹتے ہیں جو منہ موڑ لیتے ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں بات سنی ہاں نازل ہوئے ہاں اس کو کہتے ہیں یسنیفون کنی کاٹنا اعراض کرنا سنی انسنی کرنا ان کو سزا دیں گے کس سے منہ موڑتے ہیں آیاتی نہ ہماری آیتوں سے اور کیا ملے گا بدلے میں سو العذاب سخت عذاب بدترین عذاب برا عذاب بما کانو یصفون بابری ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کا منہ موڑنے کی وجہ سے آ چکے آخری پیمبر آ چکی کتاب مکہ والوں تمہارے پاس آ چکی اور دنیا والوں تمہارے پاس آ چکی اب کس کی انتظار ہے کب ایمان لاؤ گے حل ينظرون کس کی انتظار ہے ان کو کس کا انتظار کر رہے ہیں نہیں انتظار کرتے ہیں وہ اللہ مگر اس بات کا انتاتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا تیا رب یا آ جائے تیرا رب او یا بعض آیات رب یا تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائیں تیرا رب آ جائے یہ سور بقرہ میں دوسرے پارے میں بھی گزر چکا میں نے عرض کیا تھا دو ترجمے کیے گئے ایک یہ کہ آگے سور نحل میں آ رہا ہے امر ربک تیرے رب کا حکم آ جائے تو یہاں بھی اس کے مطابق ترجمہ کریں فرشتے آ جائیں عذاب دینے کے لیے اور تیرے رب کا حکم عذاب کا آ جائے کہ ان کو ملیا میٹ کر دو اب قیامت لے آؤ اب ان کی ضرورت نہیں تب مان لاؤ گے او یا تیا باز یاتی ربک یا قیامت نہ آئے اور آخری عذاب کا فیصلہ نہ آ جائے اس سے پہلے تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں امر ربک آ جائے یا یہ کہ رب ہی آ جائے مگر رب آنے کا مطلب بھی وہی مگر اس کی کیفیت کیا کیسا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا باز بعض آیات ربک یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں یہ بعض نشانیاں کون ہیں جس کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں اس کا انتظار ہے تمہیں ظاہرہ اوپر کی دو باتیں تھی قیامت کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پروردگار آ جائے محشر کا میدان لگ جائے حساب و کتاب شروع ہو جائے اس وقت میں ایمان لاؤ گے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں اس سے کیا مراد ہے وہ نشانیاں جس کے دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے کون سی نشانیاں ہیں قیامت کی نشانیوں میں تین قسم کی نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ان میں فرق نہیں کر پاتے ایک تو وہ نشانی ہے جو قیامت سے کافی پہلے ظاہر ہوں گی لیکن الارم بچ جائے گا کہ اب بس آئی چاہتی ہے وہ تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا انوسہ آ چکا میں اور قیامت اب دو انگلیوں کی طرح ہے میں آ چکا ہوں آخری پیغمبر اب میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں اس کے بعد جو جو قیامت قریب آتی جائے گی تو اماراتا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہوگی گانا باجا عام ہو جائے گا اتنی نافرمان ہوگی بیٹا نافرمان ہوتا ہے بیٹیاں بیٹے کے مقابلے میں فرما بردار ہوتی ہیں اور پھر بیٹی باپ کی فرما بردار نہ ہو تو ماں کی تو ہوتی ہوتی ہیں ایسا دور آئے گا تم کو لگے گا کہ باندی اپنی مالکہ کو جن رہی ہے بیٹی اس طرح حکومت کرے گی ماں پر گویا یہ ماں ہے اور ماں بیٹی ہے اس طرح آرڈر کیا کرے گی بیٹھ کر کے یہ بھی قیامت کی نشانیاں مسجدوں کا اونچا ہونا اور پختہ ہونا بھی قیامت کی نشانیاں عام لوگوں کا بڑے بڑے گھر بنانا یہ بھی قیامت کی نشانیاں حفاتن اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے ان پر فخر کریں گے یہ بھی قیامت کی نشانیاں اور مسجدوں کا پکا ہونا اور نمازیوں کا کچا ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی مگر اس کا مطلب نہیں کہ یہ مسجدات کو اونچی نظر آئی تو کل قیامت آ جائے گی نہیں یہ گھنٹی بج گئی بس اب کچھ ہونے والا ہے ڈرو تیاری کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ہی آ جائے اور ہر بندے کو ڈر رکھنا چاہیے پتہ نہیں کب آ جائے اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع اب وہ نیکی یا بدی تو کر نہیں سکتا ہے دوسری وہ نشانیاں ہیں جس کے بعد اور معلوم ہوگا کہ بس اب قیامت قریب آ گئی بالکل ہی قریب آ گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت مہدی کا ظاہر ہونا اور دجال کا خروج دجال کا نکلنا یہ بڑی نشانیاں ہیں جب وہ آ جائیں گے تو بس سمجھنا کہ اب آئی چاہتی ہے قیامت دنیا میں خیر پھیلے گی اس کے بعد میں پھر بدی ہی بدی پھیلے گی لا تقوم الساعة الا على الاشرار یہاں تک کہ پھر بدبخت لوگوں کے سوا کسی پر قیامت قائم نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا پھر شر اتنا غالب ہوگا اتنا غالب ہوگا کہ اللہ کے گھر کے اوپر جو امن کی جگہ ہے وہاں حملہ ہوگا وہ ہم کل پڑھ چکے کہ وہ ایتھوپیا کا بادشاہ پتری ٹانگ والا ٹیڑھی ٹانگ والا کالا وہ بیت اللہ پر حملہ کرے گا کدال مارے گا اور ایک ایک پتھر کو گراتا جائے گا یہ بھی قیامت کی نشانی لیکن اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان فرمایا کہ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا اللہ احفظنا نامن ہو ایسے وقت میں کہیں ہم نہ ہوں کو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا بیچ آسمان کے آئے گا اب مشرق تر نہیں جائے گا پھر واپس پلٹ جائے گا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند اور ایک اور نشانی دابت الارض زمین سے ایک بیل نکلے گا اور انشاءاللہ اللہ بیسویں پارے میں آئے گا ایک جانور نکلے گا بیل کی شکل کا اور لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اب آئی قیامت کا بولو کیا کرو گے اب تو ایمان لانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں وہ انشاءاللہ وہیں عرض ہوگا جہاں آئے گا لیکن مسلم شریف کی یہ روایت یاد رکھیے کہ یہ دونوں نشانیاں اتنی قریب ہوں گی کہ اگر صبح کو اس طرح ہوا کہ سورج مغرب کی طرف سے چڑھا تو شام کو دابت الارض ظاہر ہو جائے گا اور اگر دابت الارض تم کو نظر آیا صبح سویرے تو سمجھ لینا کہ بس اب اس کے پیچھے سورج مغرب کی طرف سے چڑھ رہا ہے یہ دونوں بالکل ملی ہوئی نشانیاں ہوں گی اب ایسے شخص کو لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے اور وہ ان کے بیوقوف بنا رہا ہے اپنا رسالہ بانٹ رہا ہے آج دس سال ہو گئے اس نے کہا جب یہ دس کام کوئی بیس سال کے قریب جب یہ موبائل آیا تو اس نے کہا ہاں تقریباً پندرہ دس سال ہو گئے مجھے ٹھیک تاریخ یاد نہیں تو اس میں مضمون لکھا کہ اب یہ جو موبائل آیا یہ دابت الارض آ گیا حدیث میں کہا وہ جانور ہوگا بیل کی شکل کا ہوگا صفا پہاڑی سے نکلے گا لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اس نے کہا نا دیکھو یہ موبائل باتیں کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ موبائل کو اتنا زمانہ ہو گیا سورج تو ابھی مغرب کی طرف سے نہیں نکلا اور پھر اس حدیث کا کیا جواب دے گا ایسے جاہلوں کو بھی لوگ کہتے پڑھے لکھے ہیں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جو واقعتاً پڑھے لکھے ہیں وہ ایسے جاہلوں کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ صرف اپنی بزنس پھیلا رہا اپنے پیسہ کما رہا اس کو کسی کچھ لینا دینا نہیں او اویاتی بعض آیات رب یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی لا ينفع نفسا ایمانها کسی جان کو نفع نہیں دے گا اس کا ایمان لانا اب ایمان لائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لم تکن آمنت من قبل ایسی جان جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں او فی یہ ایسی جان جو ایمان والی تو تھی مگر اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر نہیں کمائی تھی اب توبہ کر کے خیر کمانے سے کوئی فائدہ نہیں قل آپ کہہ دیجئے انتظرو میں بھی آ چکا اللہ کی کتاب بھی آ چکی دین تمہارے پاس آ چکا اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اسی دن کے منتظر ہو تو انتظر کرو انتظار انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اوپر فرمایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا فتفرق بكم عن سبيله تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا اب وہ بھٹک جانے والوں کا بیان ان الذین فرقوا بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے فرقے بنائے جو جدا ہوئے دینہم جنہوں نے بانٹا اپنے دین کو وکانو شیعہ اور جو شیعہ ہو گئے گروہ گروہ ہو گئے شیعہ کے معنی ٹکڑیوں میں بٹ گئے اس امت میں تفرقہ کیسے ہوا آپ نے فرمایا کہ امت بٹے گی اور بنی اسرائیل بٹے تھے بہتر میں اور تم بٹو گے تہتر میں امت کا بٹ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ان میں فرقے اور طبقے اور گمراہ قسم کے جماعتوں کا پیدا ہونا یہ حیرت کی بات نہیں ہے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ایسا ہو کر رہے گا اور ایسا نہ ہو تو اس پر حیران کی ہے کہ آپ کی پیشن گوئی پوری کیوں نہیں ہوئی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوگی اور یہ فرقے بنیں گے لیکن کون فرقہ ہدایت پر ہوگا آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ طبقہ جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو کیا بات ارشاد فرمائی تمام دروازے بند جو اس دین کو مانے جس کو صحابہ نے پیش کیا ہے اور صحابہ کے آپس میں کا دکا اختلاف ہو سکتے ہیں فرمایا یہ سب کے سب ستاروں کے مانند ہیں ایسے وقت میں جو جس کے پیچھے چلے گا وہ راستہ پا جائے گا کوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کو دیکھ لے کوئی عبداللہ ابن عباس کو دیکھ لے کوئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو لے لے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹا اور گروہ بن گئے میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں لیکن جو سب سے پہلے طبقہ امت سے جدا ہوا اس کا نام بھی یہی اور صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے جدا ہوا ابو بکر صدیق کو کافر کہہ کر الگ ہوا عمر فاروق کو کافر کہہ کر الگ ہوا عثمان غنی کو خائن کہہ کر الگ ہوا اور پھر جب وہ الگ ہوئے پھر خوارج نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے پھر قدریہ نکلے پھر جبریہ نکلے پھر معتزلہ نکلے اور پھر کیا کیا فرقے نکلے لیکن بنیاد یہاں سے اٹھی اور سب کی بنیاد صحابہ کی دشمنی پر اور اس موقع کے اوپر آپ صحابہ اور تابعین کی تفسیریں دیکھیں سب کے سب نے کہا البدع و اصحاب الحوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدتیں نکالی دین میں نئے نئے طریقے نکالے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خوش نہیں ہوئے نئے طریقے ایجاد کیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں فرقے بنائے گروہ بنائے منہم فی شعی آپ نہیں ہیں ان کی طرف سے کسی چیز میں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو یہ بدتیں نکالتے ہیں من وقر صاحب بدعا جو بدتی کا احترام کرے اس نے دین کو گرا دیا وہ تو بدتوں کو فروغ دے رہا ہے بدتوں کی حمایت کر رہا ہے انما امرهم الى اللہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک ان کا معاملہ الى اللہ کی جانب ہے ثم ينبئهم اللہ ان کو بتا دے گا اور بتائے گا قیامت کے دن یہی وہ طبقہ ہے جو آگے بڑھے گا حوض کوثر کی طرف پانی لینے کے لیے کوثر لینے کے لیے اللہ کے محبوب فرمائیں گے میں دینا بھی چاہوں گا جبرائیل آ کر عرض کریں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزیں گڑی تھیں میں کہوں گا منزل بعدی دینی دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا پھر بتائے گا پروردگار ان کو بما کانو یا فعلون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے بس یہاں سے قیامت کا منظر پیش ہوا وہاں بتا دے گا اللہ تعالیٰ کون کیا کر کے آیا ہے کون کتنے پانی میں ہے تو کیا فیصلہ ہوگا وہاں من جاء بالحسن جو نیکی لے کر آئے گا فلاح عشر حشر اس کے لیے کم سے کم دس گنا ہے اس نیکی کے برابر دس ہیں ایک نیکی لے کر آیا کم سے کم دس نیکیوں کا ثواب اور بڑھتے بڑھتے سات سو اور آپ پڑھ چکے واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس کو چاہے گا اس کو اور بڑھا کر دے گا اس کے اخلاص کی بنیاد پر ومن جاء جا اور جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزا اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس اللہ اسلحہ مگر اس گناہ کے برابر وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ گناہ گار ان پر اور سزا اور گناہ لاد دو جتنے گناہ اتنی سزا اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نیکیاں کی مگر جلال کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے پروردگار غصہ ہوا تو نیکی کا بھی ثواب نہ ملے قل اننی ہدانی ربی مستقیم سورت کا آخری رکوع ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم کنارے پر آ لگے ہیں ایسے موقع پر سورت کو کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے کیا نچوڑ ہے وہ سوچ کر پڑھیں قل اننی ہدانی ربی آپ فرما دیجئے اور ساری دنیا کے لوگوں نبی آ چکے پیمبر آ چکے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آ چکی کان کھول کے سنو اننی ہدانی بے شک میں ہدانی ہدایت دے دی ربی میرے رب نے الہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب کیا ہے وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم مبدل من ہو اور اس کے محل سے بدل دینا قیاما چونکہ اگر الہ نہ ہوتا تو یہ مفول بھی ہوتا اس پر زبر آتا تو زبر کی جگہ سے بدل بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی دکھا دیا سرات مستقیم کیا ہے وہ سرات مستقیم دین قیامن یہ درست دین ہے یہ سیدھا دین ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے حنیف جو تمام باطل دینوں سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھک جانے والے تھے وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اب نہ مشرک کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیمی نہ یہودی اور عیسائی کہہ سکتے ہیں ہم ابراہیمی یہ ہے صراط مستقیم یہ ہے درست دین یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا دین اور کیا ہے اس کا نچوڑ انسان اپنے اعمال کو اپنے مالک کے لیے خالص کر دے کسی کو اس میں شریک نہ کرے نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے نہ اپنا عمل کسی کے لیے کرے قل ان نفالاتی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسوخی اور بے شک میری قربانی اور خلاصہ یہ کہ محیا یا میری زندگی و مماتی اور میری میرا مرنا للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو جہنوں کا پالنے والا ہے اللہ اکبر یہ ہے دین کا نچوڑ مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں جب انسان کو یہ سوچ ہو جائے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں تک کہ میرا مرنا مرنا تو اتفاقی ہے لیکن انسان اپنی کوششوں سے آخری دم تک کوششیں کرتا رہا ہے کر رہا ہے کہ مرنا بھی میرے مالک کے لیے ہو جائے کہ میں اس کے لیے مروں میں یوں نہ مر جاؤں دنیا کماتے ہوئے نہ مر جاؤں دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے نہ مر جاؤں بلکہ اس کے دین کا کچھ کام کرتے ہوئے مر جاؤں اللہ مجعلنا منہم پروردگار ہم کو بھی یہ نصیب کرے یہ ہے مقام دین کا ان سالاتی بے شک میری عبادت اور علماء نے مفسرین نے کہا سلاتی سے مراد میری تمام بدنی عبادتیں انسان یا تو اپنے جسم سے اپنے مالک کو یاد کر سکتا ہے یا مال سے کر سکتا ہے میری ساری جسمانی میری ساری بدنی عبادتیں و نوسو کی اور میری ساری مالی عبادتیں اگر انسان کا جسم اس کے مالک کے سوا کہیں اور لگ رہا ہے سمجھ جائے کہ وہ صراط مستقیم نہیں پا رہا ہے اس کا مال اس کے مالک کی مرضی کے سوا کہیں خرچ ہو رہا ہے اس کا مالک اس کا مطلب وہ سراط مستقیم پر نہیں ہے وہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر کہیں اور لگ رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے ضائع ہو رہا ہے کسی اور مقصد کے پیچھے برباد ہو رہا ہے وہ مماتی اور اس کی موت کسی اور منزل پر کسی اور مقصد کے لیے آ رہی ہے وہ سراط مستقیم پر نہیں ہے جس کی بدنی عبادتیں جس کی مالی عبادتیں جس کی زندگی کے لمحے لمحے اور جس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے یہ ہے صراط مستقیم لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں نہ ہماری بدنی عبادت میں نہ مالی عبادت میں نہ جینے میں نہ مرنے میں وہ بھی اور اسی کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے تیرے دین کی میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ہماری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے وہ بزا کا اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا وانا اکبل المسلمین اور میں ہوں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا فرما برداروں میں سب سے پہلا کہ جب وہی نازل ہوتی ہے سب سے پہلے میں اس پر ایمان لاتا ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے غیر اللہ اللہ غیر ربا یہ ہمارا مشن ہے تم بھی مانتے ہو اللہ کو تو آپ بتائیے اغیر اللہ اب ربا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا اور پالنے والا تلاش کروں یہ مالک الملک یہ سورہ انعام میں جس کا تعارف کرایا گیا اب تک آپ نے سنا کیا اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں کسی اور کو پالنے والا کسی اور کو پرورش کرنے والا روزی دینے والا حاجت روا اور مشکل کشا بناؤں وہ رب کل شعی حالانکہ ہر چیز کو وہی پالنے والا ہے زبردست بات ہے انسان ہی اس کے در کے سوا اور دروں پر جھکتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی چیز اس کے در کو نہیں چھوڑ رہی ہے اسی کو اپنا پالنہار مانتی ہے اسی کو اپنا رازق اور خالق اور مالک سمجھتی ہے اور سب کا رب وہی ہے سب کو وہی کھلا رہا ہے ولا تقسم كل نفس الا عليها اس کے باوجود نہ مانے کوئی تو یہ آخری پیغام سنے ولا تقسیب اور نہیں کماتی ہے کل نفس ہر ایک جان اللہ علیہ مگر وہ اسی پر ہوتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا ولا تذر واضیر تم وزرا اخرا تذر اور نہیں بوجھ اٹھائے گی واضح بوجھ اٹھانے والی یعنی جان نفس واضیر بوجھ اٹھانے والی جان نہیں بوجھ اٹھائے گی وزرا نفس اخرا دوسری جان کا بوجھ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جانا کسی نی نال مسافران دے کول سہلیاں ساریاں دے تنے تنہا جانا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے ثم الى ربکم مرجعکم پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ ہے فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون پھر وہ تم کو بتا دے گا وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے اور عرض کر چکا بتانے کا مطلب انسانی محاورے میں نازل ہوا ہے بتا دوں گا کیا کیا تم نے گل کھلائے ہیں یعنی اس کی سزا دوں گا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ آخری بات شروع ہوئی تھی بات کہاں سے الحمدللہ للہ خلق السماوات والارض تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ختم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ تم ہی پھر تم کو اسی نے زمین کے اندر جانشین بنایا خلائف الارض وہو اللذی وہی اجالحم جس نے بنایا تم کو خلائف الارض زمین کے خلیفے بنایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور تم کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کیا کہ جو میرے احکام نافذ کریں گے ان کو نیکی کی بھی طاقت ہوگی برائی کی بھی طاقت ہوگی لیکن صرف وہ نیکیاں کریں گے برائیوں سے بچیں گے یہ مانا بھی اور ایک دوسرے کے جانشین بھی دادا مرا پردادا مرا دادا زمین کا وارث بنا دادا مرا باپ زمین کا وارث بنا اور باپ مرا بیٹا بن گیا یہ پروردگار تم کو جانشین بنا رہا ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے کسی کو مال دیا کسی کو دولت دی کسی کو شاہ بنایا کسی کو گدا بنایا کسی کو کچھ دیا کسی کو صحت دی کسی کو طاقت دی کسی کو حسن دے دیا اور کسی کو دماغ دے دیا اور کسی کو کوئی چیز دے دی یہ دنیا کی چیزیں کس لیے دی ہیں یہ بنیادی یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان پر فخر اور ان پر فخر کرو اور اتراؤ یہ اس لیے نہیں بلکہ لیا بلوا کم فی ما آتا کم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے ان چیزوں میں فی ماں آتا کم جو اس نے تم کو دی ہیں ان نربا کا سری امتحان تو ہو رہا ہے رزلٹ کب آئے گا ان نربہ کا سری تیرا رب بہت جلد ہے سزا دینے والا جلد حساب ہوگا بس ہوا چاہتا ہے یہ دنیا ختم ہوئی کتنی دنیا ہے اس کے بعد برزخ اور اس کے بعد محشر کا میدان اور پھر جنت و جہنم کا فیصلہ تو یہاں یہ نہیں کہا حساب لینے والا بلکہ جلد سزا دینے والا ہے اے شرک کے متلاشیوں اس سزا کے سے کیسے بچو گے لغفور الرحیم لیکن ختم کیا اس کے اوپر وہ بہت بخشنے والا بھی ہے بہت رحم کرنے والا بھی ہے اگر تم اب بھی توبہ کر لو گے تو اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے اس کے رحم کا دروازہ کھلا ہے سورت پاک کا اختتام ہوا سورہ انعام کا اب آپ نے دیکھ لیا سورہ انعام میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے کیا اس کا نچوڑ ہے آپ خود سمجھ گئے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تفصیل کے ساتھ ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرانے کریم کے انسان کو سمجھانے کے پانچ طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں پانچ طریقے ہیں قرآن کریم کے انسانوں کو سمجھانے کے تذکیر بھی اعلی اللہ اپنی نعمتیں یاد کرا کرا کر کے سمجھاتا ہے ایک طریقہ تذکیر بھی ایام اللہ ان دنوں کا تذکرہ کرتا ہے جن دنوں میں نافرمانوں کو سزا دی گئی اور فرما برداروں کو اپنی نیامتوں سے نوازا گیا نافرمان جو دن دناتے تھے ان کو ملیا میٹ کیا گیا اور فرما بردار جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین کا وارث بنایا گیا ان دنوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ بھی نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے اور نصیحت کرتا ہے قرآن کریم موت کے ذریعے سے اور دوسری چیزیں خیر ہم کو بنیادی دو چیزیں جو پہلی دو چیزیں ہیں بھول جاتے ہیں اگر ساری باتیں اکٹھی بتائی جائیں ایک نعمتوں کو یاد کرا کے انسانوں کو نصیحت کرنا اور دوسرے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرا کے نصیحت کرنا یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلی چلتی ہیں اکٹھی گزشتہ صورت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیحت کرنے والی صورت اور اگلی صورت کو آپ کا یہ تذکیر بھی ایام اللہ گزشتہ دنوں کو یاد کرا کے نصیحت کی جائے گی کن کن قوموں پر کس طرح عذاب آئے گا تم دیکھو گے قوم عاد کو قوم سمود کو اور فرعون کو کس طرح دن دنا رہا ہے اور کیسے صفحے ہستی سے مٹایا جائے گا اور کمزوروں کو کس طرح پھر پروردگار نجات دے گا اور کس طرح زمین کا وارث بنائے گا یہ ہے اس صورت کی ایک جھلک آپ سمجھ گئے اب اس میں کیا تذکرہ ہوگا گزشتہ صورت کے اندر توحید کا مضمون آیا کثرت کے ساتھ آپ پڑھ چکے تو آپ کہیے کہ توحید انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے توحید کے ساتھ رسالت ہے اس صورت کے اندر کثرت کے ساتھ رسالت کا تذکرہ آئے گا انبیاء بنائے جانے کا تذکرہ ہوگا تمہیں حیرت ہے میرے آخری پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر کہ انسان کس طرح نبی بنا یہ آدم علیہ السلام ہے دیکھو نبی ہے کس طرح بنے یہ دیکھو حضرت حود علیہ السلام صالح علیہ السلام نو علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام موسا علیہ السلام اور ان کو مانتے تھے لوگ موٹے طور پر کہ یہ انبیاء میں سے ہیں یہ انسان ہیں مگر اس کے باوجود نبی ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ جو تین اشکال تھے ان کے وہ سارے کے سارے سامنے رکھو یہ سب باتیں ان کے اندر ہیں اور پھر بھی اللہ کے پیمبر ہیں تو جس طرح یہ نبی تھے اسی طرح میرے آخر پیمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تو گزشتہ صورت میں تاکید کے ساتھ مضمون آیا توحید کا تو اگلی صورت کے اندر بنیادی مضمون ہوگا رسالت کا لیکن رسالت کے جس طرح توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو ثابت کیا گیا قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا آخرت کا تذکرہ کیا گیا اس صورت کے اندر آخرت کا تذکرہ بھی ہوگا قرآن کی حقانیت بھی آئے گی اللہ کی توحید بھی آئے گی یہ سب کچھ بیان ہوگا لیکن بنیادی تذکرہ ہوگا ثابت کیا جائے گا مضمون رسالت والا کیسے جڑتی ہے صورت صورت کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے الگ دونوں مکی صورتیں ہیں اور نازل بھی قریب قریب ہوئی ہیں اور اتفاق سے سورہ انعام پہلے اور سورہ آراف بعد میں نازل ہوئی اور سنیے گزشتہ سورت میں جگہ جگہ آپ پڑھتے تھے اگر نہیں مانو گے پھر عذاب کے لیے تیار رہو ابھی آپ نے پڑھا کس کا انتظار ہے اللہ کا حکم آ جائے جب عذاب آ جائے گا تب مانو گے لیکن عذاب کی جھلکی نہیں دکھائی گی کیسے عذاب آتا ہے اس سورت کے اندر دکھایا گیا اس طرح آتا ہے قوم نوح پر دیکھو ایسے آیا قوم عاد پر آیا قوم سمود پر آیا اور لوت حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم پر اموریوں پر آیا اور دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدنیوں پر آیا اور اس کے بعد فرعونیوں پر قوم عذاب آیا اس طرح کا عذاب جوڑ بھی معلوم ہوا آپ کو اور دونوں صورتوں کا ہے اس صورت کے مضمون کی ایک جھلک بھی معلوم ہوئی تفصیل کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ پہلا رکو تو صرف تمہید کے لیے ہے تمہید سمجھتے ہیں اردو کا مشکل لفظ ہے گراؤنڈ بنایا جاتا ہے بات کہنے کے لیے اور اگلے مضمون اگلے رکو سے شروع ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں ابلیس لعین کا تذکرہ ابلیس کا ذکر آتے ہی پھر کئی رکو کے اندر چلا جائے گا کہ ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کیسے کیسے کیا کیا کیا پٹیاں پڑھائیں کیسے کیسے انسانوں کو بے وقوف بنایا ابلیس نے انسانوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ انسان ننگا پیدا ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کپڑے لگانے کی اور پھر یہ کپڑے لگا کر کے انسان گناہ کرتا ہے پھر یہی کپڑے لگا کر کے عبادت کرے چنانچہ مذہب کے نام پر جتنے لوگ تیار ہوئے سب کے سب ننگے نن در آگے آدھے ننگے آدھے ولی پورے ننگے پورے ولی فرمایا یہ شیطان نے ذہن بنایا ہے یہ پیش کیا جائے گا تفصیلی ذکر رہے گا کہ شیطان نے کیا کیا گل کھلائے اور اس کے بعد پھر یہ بتایا جائے گا کہ پھر جب آسمانی ہدایت آتی ہے تو دنیا میں کس طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں کہا جس طرح بارش برستی ہے تو زمین جیسی ہوتی ہے ویسا غلہ اگتا ہے جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں باغ لگتے ہیں اس میں کھیتیاں اگتی ہیں اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کے عمر اندر اوپر جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جو انسان اپنی آتما کو مار چکے ہیں جن کی روحانیت مر چکی ہے جو بالکل شیطان کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں ان کو قرآن کے نزول سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جن لوگوں کی ابھی آتما زندہ ہے ان کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے اور پھر خیار فی جاہلی یا خیار القمفل اسلام جو اس زمانے میں جس قسم کے مزاج کے بلند ترین کردار کے حامل ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی زبردست ہوتے ہیں بے شک وہاں کردار غلط جگہ لگ رہا تھا وہاں کردار لگ رہا تھا میں بہادر ہوں اس لیے اپنی قوم کی طرف سے لڑتا ہوں یہاں کردار ظاہر ہوگا اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہوں یوں فرق ہوگا وہاں کردار کیا تھا اپنے بھائی کے لیے جنگ کرو چاہے وہ ظالم و ان سراخات کا ظالم نو مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو بھائیوں کے لیے لڑتے تھے اب کردار ظاہر ہوگا نہیں مظلوم کے لیے اٹھ کھڑے اس کے بعد پھر بس بیان شروع ہو جائے گا کہ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں پہلے پیمبر بھی اسی طرح دیتے رہے اور جس طرح مکہ والے تم نہیں مان رہے ہو پہلے دور میں بھی ایسا ہی ہوا اور ایک زمانے تک پرور ڈھیل دیتا رہا جس طرح تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا نافرمان ملیا میٹ ہو گئے فرما بردار باقی رہے سب سے پہلے مثال پیش کی جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کی پھر حضرت رود علیہ السلام کی پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اور پھر حضرت لوت علیہ السلام کی اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے مقابل ملیا میٹ ہونے والی قوموں کی عرب ان قوموں کو جانتے تھے ان کو القمم البادیہ ان کے عدم میں کہا جاتا تھا مٹ جانے والی قومیں خدا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ قومیں جو مٹ گئیں حفاظ حضرات مدد نہیں کرتے ہیں علماء کرام تشریف فرمائیں آپ کے بیٹھنے کا یہی تو فائدہ ہے لمبے عرصے تک آدمی بولتا ہے تو زبان لڑکڑا بھی جاتی ہے تو آپ فوراً اشارہ کریں یہ ترجمہ غلط ہو گیا آیت پڑھتے ہیں تو آپ بتائیے یہاں چھوٹ گئی اور میں مضمون کی ترتیب بھول جاؤں تو حفاظ ہے ہیں آپ بتائیے نا اب کس نبی کا تذکر آیا میں کیا کر کے رکا کہ آپ تصدیق کریں گے مگر آپ چپ رہے سورت العراف مکیہ سوریہ آراف مکی ہے وہی امیتان اور اس میں دو سو و ستو آیات اور چھ آیتیں ہیں وہ آرتا ہوں وہ شروع رکوا اور چوبیس رکو ہیں گزشتہ صورت کے اندر بیس رکوع تھے اس میں چوبیس رکوع ہیں اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اور اس کا نام آراف ہے آراف اس کا نام کیوں ہے آگے تذکر آئے گا ایک طبقے کا جو نہ جنت میں نہ جہنم میں بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک اونچا اونچی دیوار ہے ایک اونچی ٹیکری ہے جس کا نام آراف ہے ان کا ذکر آئے گا اس لیے پوری سورت کا نام آراف ہو گیا وہ سورج جس میں ایک جگہ آراف کا لفظ آیا ہے جب آئے گا وہ لفظ تو وہاں انشاءاللہ تعارف کرائیں گے صاد حروف مقطعات میں میں عرض کر چکا کہ اس کے معنی اس کے تعلق سے بہت باتیں عرض ہو گئیں سورہ آل عمران کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ سے ان حروف سے کیا اشارہ ہے چنانچہ اشارے کے طور پر لوگوں نے معلوم کیا تو ویسے الف سے مراد اللہ سے مراد جبرائیل نیم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعاد سے مراد مصطفیٰ وغیرہ لیکن ایک نئی بات ذہن میں آئی کرتا ہوں حروف کا کو بول کر کے بعض دفعہ دعائیں کی گئی ہیں یا حامیم عین سین قاف انصرنا سرنا یا حامیم عین سین قاف ہماری مدد فرما اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پروردگار کے صفاتی نام بھی ہیں اور بعض حضرات نے کہا نہیں ایک ایک لفظ سے پروردگار کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ ہے مثلا یہاں کیا ہو سکتا ہے علی سے مراد اللہ لام سے مراد لطیف اس کا صفاتی نام ہے اور میم سے مراد مجید یا اور جو اس میم سے مل کر کے نام بنتے ہیں اور سواد سے مراد صبور یہ اس کے صفاتی نام ہیں اسی ان ناموں کو لے کر دعا کی جاتی ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج ان لتنذر به و ذکر کتاب هذا کتاب یہ کتاب ہے انزل الیک جو آپ کی جانب اتاری گئی ہے سب سے پہلے کتاب کا تعارف یہ ایک کتاب ہے آپ نے نہیں بنائی آپ کی طرف اتاری گئی ہے فلا یکون فی صدری کا حرج نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل کے اندر صدری کا آپ کے سینے میں حرج کوئی تنگی منہ اس کی طرف سے تنگی کیا ہوتی تھی ایک تنگی اس کے نزول کے وقت ہوتی تھی کہ آپ کو وہی کہانا گرا معلوم ہوتا تھا گزشتہ صورت ایک وقت میں نازل ہوئی اور سلمہ بنت یزید فرماتی ہیں کہ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی لیکن جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو اونٹنی کو اس قدر بوجھ لگا اس قدر بوجھ لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب ہو گئیں چڑ چڑ کرنے لگ گئیں تو وہی کا نزول آپ پر گراں ہوتا تھا آپ پر گرانی نہ ہو یہ بھی گرانی تھی کہ اس کام کو کس طرح انجام دیا جائے گا کس طرح پہنچایا جائے گا یہ بھی گرانے اور فلا یکن فی صدری کا حرج منه ہو اس کی طرف سے جو کچھ مکہ کے کافر کہتے تھے آپ کو دکھ ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی آپ کے دل میں تنگی نہ ہو لتنذر به تاکہ آپ آگاہ کریں اس کے ذریعے سے وذکر للمؤمنین اور نصیحت ہے یہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننے والوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ تیار رہو دنیا اور آخرت کی رسوائی کے لیے اور ماننے والوں کو نصیحت ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پیچھے چلو تم پیروی کرو تم اس کی جو نادل کیا جاتا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے ولا تتبعوا اور مت پیر بھی کرو من دھو پروردگار کے سوا اللہ کے سوا اولیاء دوسرے اولیاء کی حاجت رواؤں کی مشکل کشاؤں کی جو تم نے بنا رکھے ہیں جن کو تم نے ولی بنا رکھا ہے اولیاء بنا رکھا ہے حاجت روا مشکل کشا دوست کام بنانے والا کار ساتھ بنا رکھا ہے ان میں سے کسی کے پیچھے نہ چلو علی علما تذکرون بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو نہیں کرتے تو سنو پہلے رکوع میں سورت کا جھلک دکھایا جاتا نا مان لو بیڑا پار قرآن کا دو کے کام کیا ہیں دو ماننے والوں کے نصیحت نہ ماننے والوں کے لیے آگاہی کا پیغام آگاہی کا پیغام ہے سنو اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا کتنی ہی بستیاں ہیں أَحْلَقْنَاهَا ہم نے ان کو ہلاک کیا تم نہیں مانتے ہو تو تم کس بات کی مولی ہو تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو کیسے ہلاک ہوئے فَجَاءَهَا بَأْسُنَا آئی ان بستیوں کے پاس بس سنا ہماری پکڑ ہمارا عذاب کیسا عذاب آیا بیاتن راتوں رات سوتے ہوئے آ گیا کچھ سوئے ہوئے تھے سوتے رہ گئے وہیں سے زمین میں دھنس گئے او ہم یا اس حال میں کہ وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے قیلولہ سنت ہے ہمارے یہاں عادت ہی نہیں ہے ملازم لوگ ہیں نوکر لوگ اس لیے بچارے دن کو نکلتے ہیں شام کو واپس پلٹتے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کر کے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے انسان قیلولہ کرے آرام کرے یہ رات کو جاگنے کے لیے معاون ہوتا ہے اور یہ انسانوں کی عادت بھی ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے حضرت حسن بصری نے سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا دوپہر کو سنت سمجھ کر تھوڑی دیر آرام کرنا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے نفل سنت کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں قلیل اما تذکرون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو وکم اوہم قائلون یا اس حال میں کہ وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے سو رہے تھے جب آیا عذاب تو کیا ہوا فما کان دعواہم تو نہیں تھا ان کا دعویٰ نہیں تھا ان کا چیخنا پکارنا بلانا نہیں تھی ان کی چیخ و پکار اذ بأسنا جب ہماری پکڑ آئی ان کے پاس الا ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا کہنے لگے وہ کنا ظالمین بے شک ہم ظالم تھے ظلم کرتے تھے اقراری مجرم اقرار کیا مگر اقرار کرنے سے اب کیا فائدہ یہ خلاصہ پیش کیا اس کا جو آگے سنایا جائے گا کہ قوم لوت پر کیسے عذاب آیا قوم عاد پر کیسے آیا قوم سمود پر کیسے آیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور یہ تو دنیا ہے ابھی آخرت کا امتحان باقی ہے ابھی محشر کا میدان باقی ہے ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے اللہ ان ہستیوں سے ان بزرگوں سے ان انبیاء سے ارسل الیہم جن کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور نہیں ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے ارسل الیہم جن کی طرف بھیجا گیا تھا نبیوں کو ولانسل اور ہم ضرور بے ضرور پوچھیں گے المرسلین بھیجے ہوں سے پیمبروں سے پوچھیں گے آپ کو کیا جواب دیا گیا لوگوں سے پوچھیں گے ماضا عجب تم المرسلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا پھر کیا ہوگا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَنُقَصَّنَّ ہم ضرور بھی ضرور بیان کر دیں گے علیہم ان کے سامنے بھی علم علم کے ساتھ بتائیں گے کس نے کیا کیا ہمارے نبیوں نے کس طرح دین کے لیے ٹھوکریں کھائیں کس طرح دین کے لیے مصیبتیں برداشت کی اور تم کو دعوت پہنچائی یہ بھی بتا دیں گے اور تم نے کیا جواب دیا یہ بھی بتائیں گے وما کننا غائبین اور ہم کیوں نہ بتا سکیں کیا ہم کہیں غائب تھے وما کننا غائبین اور ہم غائب نہیں تھے جدا نہیں تھے ان سے ان سے دور نہیں تھے پھر کیا ہوگا پھر اعمال تلیں گے اور فیصلہ ہوگا والوزن یومئذ الحق اور تولنا اس دن کا کس کو تولنا اعمال کو تولنا مضاف مضافلہ کے بدلے میں وزن الاعمال اعمال کا تولا جانا اس دن الحق برحق ہے ثقلت سکولت تو وہ آدمی ثقلت بھاری ہو جائیں گی موازین اس کی ہیں اس کی تول فلا الْمُفْلِحُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں جس کے اعمال کی ترازو بھاری ہو گئی اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہونے والے ہیں موازین میزان کی جمع ہے میزان کے منع تولنے کا اعلیٰ ترازو جس کی ترازویں بھاری ہو جائیں گی جمع ہے پہلے تو اس کے ترجمہ پلڑا کرتے تھے اس لیے کہ انسان ترازو کا نام سنتے دو پلڑے ذہن میں آتے تھے اب ترازو کا پلڑا ہی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ لکھ کر بتاتی ہے کتنا وزن ہے اس لیے پلڑے کی کیا ضرورت ہے آپ چاہیے جس کی ترازویں بھاری ہوں گی لیکن کئی ترازویں ہوں گی کیا جی ہاں کئی چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو نماز کو تولو روزے کو تولو زکوٰۃ کو تولو حج کو تولو اخلاق کو تولو کردار کو تولو یہ ترازو ہیں فلاح الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ موازین اور وہ لوگ جن کی ہلکی ہو جائیں گی تراز میں ان کے اعمال کمزور ان کے امان نہیں کمزور فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو بِمَا قانون بھی يَظْلِمُونَ اس وجہ سے بِمَا قانو اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے آیات کو نہیں مانتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے ظلم کیا ان کی ترازو ہلکی ہو گئی بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ نہیں یہاں پر صرف ایمان کی ترازو کا تذکرہ ہے کیونکہ اوپر آیا نا بالکل حالات ہونے والے برباد ہونے والے اور کامیاب ہونے والے گویا یہ وہ ترازو ہے جس نے تولا ایمان کس میں ہے اور ایمان سے محروم کون ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ او انسانوں میں نے کتنی نعمتیں تمہیں دیں اور مجھے بھول گئے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو طاقت دی تھی فی زمین میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور ہم نے بنایا تھا تمہارے لیے فیہا زمین میں معایش گزارے کی چیزیں گزارا کرنے کی چیزیں معیشت کی جمع معیشت ان کی جمع معایش کس طرح زندگی میں کس طرح گزارا کرنا ہے یہ گزران کے سامان ہم نے فراہم کیے کھیتی بنائی جانور بنائے کلی لما تشکرون مگر تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو ایک تو یہ نعمت کی انسان کے اوپر کہ اس دنیا میں آیا تو ساری کی ساری کائنات اس کی خدمت میں لگا دی سورج اور چاند اس کی خدمت میں زمین اس کی خدمت میں آسمان اس کی خدمت میں ہر ایک چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی اس کو کہا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا لیکن تو وما خلق الجن والانس الا ليعبدون تو میرے لیے ہے تو ان چیزوں کے لیے نہیں کہ انہی کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرے یہ تیرے لیے پیدا ہوئی ہیں ایک یہ انعام ہوا انسان پر لیکن اس سے بڑا انعام کیا ہوا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا یہ دونوں نعمتیں ملی ملی چلتی ہیں آپ نے سورہ بکرا میں بھی پڑھا ول خلقل ارد جمی یہ نعمت آئی دنیا کی اس کے فوراً بعد آیا وَإِذْ قَالَ اور ابو کل ملائی کا فوراً تمہیں دوسری نعمت عطا کی کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اب اس دوسری نعمت کا تذکرہ اور اس کے ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا تذکرہ بھی ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی تمہاری شکلیں بنائی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اس رجور آدم سجدہ کرو آدم کو تمہیں پیدا کیا تمہاری شکلیں بنائی یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی تصویر بنائی ان میں روح پھونکی ان کو زندہ کر دیا پھر فرشتوں سے کہا اور تمہارے باپ کے لیے یہ کہنا گویا تمہارے لیے اس جدول آدم جھک جاؤ تم آدم علیہ السلام کے لیے اور سجدے کے معنی وہاں عرض ہو چکے جھکنا بھی مراد ہو سکتا ہے قبلہ بنانا بھی مراد ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے اللہ کا حکم تھا جب اللہ نے حکم دیا تو کرو اور اب حرام کیوں ہوا اللہ نے حکم دیا مت کرو اور وہ وہاں پر کیا جا رہا تھا دنیا کی بات تھوڑی ہے فسجدو الا ابلیس تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سب نے لم یکم من الساجدین نہیں تھا یہ کہ ہوتا یہ سجدہ کرنے والوں میں سے اس سے پوچھا کیا کیا تو نہیں یہ تو فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا قال ما منعك الا تسجد فرمایا پروردگار نے ماں کیا چیز ہے منعك کا جس نے روکا تجھ کو اللہ تسجدا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تو نے سجدہ نہ کیا اللہ تسجدا کہ تو سجدہ نہیں کرتا ہے اذ امرتک جبکہ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا اب وہ اشکال جو لوگ کرتے ہیں جی حکم تو فرشتوں کو ملا تھا یا معلوم ہوا کہ اس کو بھی حکم تھا البتہ وہ بڑی مخلوق تھی ان کو حکم ہوا یہ اس کے ذمن میں آیا قال انا خیر منه اس نے کہا جناب میں جواب دے سکتا ہوں میرے پاس جواب ہے کیوں نہیں سجدہ کیا انا خیر منه اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے کیوں خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے وہ ہو اور اس کو پیدا کیا تو نے من تین گارے سے تو کیا آگ جو اوپر کو جاتی ہے وہ گارے کے آگے جھک جائے گی یہیں سے شیطانی طبیعت اور انسانی فرما برداری والی طبیعت میں فرق ظاہر ہوگا غلطی آگے آدم علیہ السلام کی بھی بیان ہوگی مگر ان سے جو غلطی ہوئی تو پھر کیا ہوا اور ابلیس سے غلطی ہوئی تو یہ کیسے آگے سے مناظرہ کر رہا ہے اللہ سے کیا اس کو حق ہے مناظرہ کرنے کا اور یہ کہنا چاہتا ہے نوز باللہ کی غلطی میری نہیں تیری ہے اگر تو نے مجھے اس کے آگے جھکانا تھا تو مجھے پھر مٹی سے پیدا کرنا تھا اس کو آگ سے پیدا کرنا تھا قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا فرمایا اتر جا یہاں سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی دلیلیں اللہ کی ہم پر نہیں ہیں تو بندہ ہے تیرا کام بندگی ہے تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے حکم دیا حکم کس نے دیا تجھے کس نے یہ حق دیا آگے سے چڑ چڑ کرے قال فاهبط منها فرمایا اتر جا یہاں سے فما يكون لك تیرے لائق نہیں تیرے لیے نہیں ہے مناسب تیرے لیے ان تتکبر کہ تو اکڑے فیھا اس میں اس جنت میں اکڑ دکھائے فخرج تو نکل جا انک من الصاغرین بے شک تو ہے ذلیل ہونے والوں میں سے نکل جا یہاں سے شیطان بدترین گناہ کر کے بیٹھا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس وقت میں مالک الملک جلال میں ہے مگر اس کے باوجود وہ عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا عارف بھی تھا اس کو معلوم ہے کہ پروردگار ہر وقت میں دعا قبول کرتا ہے گنگار کی بھی وہی قبول کرتا ہے اور نیکوکار کی بھی وہی قبول کرتا ہے اس لیے فوراً دست سوال دراز کر دیتا ہے بندو کو کیا سمجھاتا ہے کیا سکھاتا ہے جموں والے کہتے میری میریاں سنتا نہیں تیریاں موڑتا نہیں ہاں جی ہم کیا ہم ہم تو گنہگار لوگ ہیں ہماری کیا دعا ہے ارے تو شیطان سے بھی بڑا گنہگار ہے شیطان کی تو قبول کر رہا ہے قال انذرنی اس نے کہا مجھے مہلت دے کب تک الا یوم یبعثون اس وقت تک جب مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب تک مہلت دے گویا اس کو بھی یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ مریں گے اور مرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے قال انک من المنظرین فرمایا جا بے شک تو ہے من المنظرین میں ہوئے لوگوں میں سے یہاں مجمل ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قیامت تک کے لیے اس کو مہلت مل گئی ہے نہیں اس کو مہلت صرف موت تک ہے آگے مہلت نہیں دوسرے مقام پر تفصیل آ رہی ہے یوم وقت المعلوم معلوم اس دن تک ہے جس کا وقت معلوم ہے جو متعین دن ہے اور وہ قیامت کے آنے کا دن ہے نہ کہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن قال فبما اغویتنی اس نے کہا فبما تو اس وجہ سے اغویتنی کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ما دریا تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر یہ نہیں تسلیم کرتا ہے کہ میں گمراہ ہوا کہتا ہے تو نے گمراہ کیا مجھے آدم کو مٹی سے پیدا کر کے مجھے کہتا ہے اس کے آگے جھک تو تو نے تو گمراہ کیا مجھے معلوم ہو یہ بھی شیطان کا انداز ہے کہ کار بد خود کریں اور پھر اس کی نسبت کریں جی اللہ نے کیوں ہم کو طاقت دی طالف بما اغویتنی اس نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا اللہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے سرا المستقیم تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا بے شمار لوگ کہتے ہیں جی باہر گھوم رہے تھے گندے کام بھی کر رہے تھے کوئی وسوسہ نہیں آ رہا تھا نماز پڑھنی شروع کی عجیب خیالات آنے لگ گئے ارے اس نے پہلے دن کہا میں سرات مستقیم میں پر بیٹھوں گا کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب توبہ نہیں کی تھی کوئی برا خیال نہیں آتا تھا ذہن کے اندر جب سے توبہ کی ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ایسے ایسے وسوسے اور ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے اگر بولیں تو زبان جل جائے یہ خیال شیطان لا رہا ہے اس لیے کہ وہ سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے وہ عام راستوں پر تھوڑا بیٹھتا ہے سرات مستقیم پر وہ سین میں گھر میں نہیں ملتا وہ مسجدوں کے راستوں میں بیٹھا ہوتا ہے یہاں ملتا ہے وہ شراب خانے کی تل جو گئے وہ تو لگے ہوئے ہیں اس کے کام میں وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے واپس لے جاؤں ادھر ہیں اس کے بندے وہاں تو اس کے جا رہے ہیں مرید ان کو کیا کرے گا وہاں وہ تو لگا دیے کام پر اس نے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وعن ایمانہم یمین کی جمع اور ان کے دائیں طرف سے وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا ولا تجد اکثر شاکرین اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نافرمان بنا کر کے چھوڑوں گا ساری طرفیں اس نے بیان کی آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا مگر اوپر سے بھول گیا اور بلا دیا گیا اس لیے کہ وہ رحمت کے آنے کی جگہ ہے وہاں سے پروردگار کی رحمت آئے گی ولا تجد اکثرهم شاکرین اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا قال اخرج منها دوبارہ حکم آیا فرمایا نکل یہاں سے یہ تیرا پلان ہے کہ تو ایسا کرے گا اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں رب نے بھی فرمایا جا جا تو اپنے لشکروں کو دوڑا پیادل کو دوڑا فوجیوں کو دوڑا اور دائیں بائیں سے ان پر حملے کرا ان عبادی لیس سلاکالی علیہم سلطان میرے بندوں پر تیرے کوئی بس نہیں چلے گا کر جو تجھ سے ہو سکتا ہے یہ آگے آ رہا ہے جی قال اخرج منہا فرمایا جا جا نکل یہاں سے ذلیل کیا ہوا مدحورن دھتکارا ہوا دھکے دے کر نکالا ہوا ذلیل کیا ہوا لمن تبھی کا سن ضرور بھی ضرور جب تیرے پیچھے چلے گا منہم ان میں سے لم ل ضرور بھر دوں گا جہنما جہنم کو من تم تم سے اجمعین سب کے سب سے لیکن سب سے مراد کیا ہے تجھ سے اور تیرے چیلو سے سارے انسانوں سے نہیں سارے جنوں سے نہیں تو جنت میں بھی جائیں گے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا الْجَنَّةِ اور اے آدم علیہ السلام اسکن بس جائیں انت آپ بھی وزجھک اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں ٹھہرے آپ دونوں جنت میں فکلا تو کھائیے دونوں تما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور قریب نہیں جانا شہ جا تھا اس درخت کے یہ کون سا درخت تھا میں عرض کر چکا کہ اس کے لیے کوئی متعین کرنے کی ضرورت نہیں اصل تو اللہ کا حکم تھا ہمارے ہاں مشہور ہے گندم کا درخت فتقونا من الظالمین اگر ایسا کرو گے تو اس کی وجہ سے تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے فوسوس لهما تو وسوسہ وسا ڈالا شیتان نے لہما ان دونوں کے لیے و شیتان نے وسوسہ وسا پیدا کیا دل کے اندر باتیں پیدا کی لیبدی دیا لہما اور پلان کیا ہے اس کا تاکہ ظاہر کر دے وہ لہما ان دونوں کے لیے ما بوریا جو چھپایا گیا ہے انہما ان دونوں کے کا حصہ کون سا من سو آتی ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے سو آت ان کے معنی بری لگنے والی چیز یہ حصہ انسان کے بدن کا ایسا ہے کہ کھل جائے تو برا لگتا ہے وہ بھی شرم کے مارے پانی پانی دوسروں کو بھی برا لگتا ہے اس کا نام ہو گیا سو آتی ہی ماں ان کے شرم کے مقام دکھا دوں ان کو ظاہر کر دوں وقال مان کما کیا وسوسہ ڈالا اس نے یوں وسوسہ ڈالا اس نے کہا ماں نہا کما تم دونوں کو نہیں منع کیا رب کما تمہارے رب نے انہاد ہی شرا اس درخت سے اللہ مگر اس کام کے لیے ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ ملا کہیں نہیں فرشتے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے اور جو فرشتہ بنتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے تم کو تو یہاں سے نکالا جانا ہے او تکونا من الخالدین یا اس وجہ سے کہ کہیں تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ ہمیش کسی جنت میں رہنے والے اس لیے تم کو اس سے منع کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں آدم علیہ السلام کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ فرشتوں کو تو میرے سامنے جھکایا گیا میرے لیے فرشتہ بن جانا یہ کمال نہیں انسان تو اس سے بلند مرتبے پر فائز ہے مگر اس نے وسوسہ ڈالا اور اس وسوسے سے بھی کام نہیں چلتا تھا وقاسمہما اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اور جب اللہ کا نام لے کر کوئی قسم کھائے تو آدم علیہ السلام کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیا قسم کا انی لکما لمن الناصحین بے شک میں تم دونوں کے لیے ضرور بھی ضرور ہوں خیر خواہوں میں سے میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں اور یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس جس کو قیامت تک وہ گمراہ کرتا ہے اس کو اس کے مرتبے سے گراتا ہے لیکن دکھاتا ہی ہے تجھے بڑا مرتبہ مل رہا ہے فرشتے بن جاؤ گے فرشتوں کا درجہ تو کم ہے دوسرے نمبر پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں فد اللہ ہما اتار لایا ان دونوں کو نیچے بغرور دھوکے سے نیچے اتار لایا ان دونوں کو شیطان جو ان کا مقام تھا جو مرتبہ تھا اسے نیچے اتارا بے غرور دھوکہ دے کر کے چنانچہ فلما ذاقا تو جب دونوں نے چکھا اس درخت کو دونوں نے مان لی اس کی بات چکھا اس درخت کو اشجرت درخت کو بدت لہما سوآتہما تو کھل گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی پردے کی جگہیں اور جیسے کھلیں اللہ اکبر مزاج اور فطرت انسانی میں شرم و حیا اور یہ تو ابل انسان اور سب سے زیادہ ان کے اندر شرم و حیا اور پھر اللہ کے پیمبر تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ شروع کیا چپکانا دونوں نے علیہما اپنے اوپر میں ورق الجنہ جنت کے پتوں کو وہاں کے پتوں کو گھاس کو اپنے اوپر ڈال کر کے پردہ کرنے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور آواز دی دونوں کو ان کے رب نے الم ان کیا میں نے کیا تھا ان تلکما کما تھا تم دونوں کو کیا منع نہیں کیا تھا میں نے اس درخت سے واپ الما اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا ان شیتان لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال لیجئے آپ نے صبح بھی سنا کل بھی سنا انبیاء کرام نبوت کے بعد بھی معصوم کوئی گناہ نہیں کر سکتے نبوت سے پہلے بھی معصوم تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام سے یہ خطا تو ہو رہی ہے لیکن پروردگار خود اس کا جواب رہا ہے وہ نسیا اور آدم علیہ السلام بھول گئے سورہ تاہا میں آ رہا ہے کس کو بھول گئے اس بات کو بھول گئے شیطان ہمارا دشمن اس بات کو بھول گئے کہ اس کی بات نہیں ماننی اور بعد نے کہا اس کو بھی بھول گئے کہ درخت کون سا ہے اور کس سے منع کیا ہے اس کو بھول گئے اور بھول کر کے جو غلطی ہو جائے تو اس کو تو غلطی شمار نہیں کہتے اس کو تو گناہ نہیں شمار کرتے بھول کر تو آپ دن میں کتنا کھانا کھا لیتے ہیں پھر بھی آپ کا روزہ برقرار رہتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ ہم جس بات جو بحث کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی ہے انبیاء کرام کیوں معصوم ہیں اس لیے کہ اگر معصوم نہ ہوں تو سارے انسانوں نے ان کے پیچھے چلنا ہے تو انسان ان کے پیچھے چلیں گے تو انسانوں کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں یا غلطی سے کر رہے ہیں اس لیے انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ دنیا کی بات نہیں یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور دھوکہ دے رہا ہے شیطان لیکن آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا فرق ہے اس سے غلطی ہوئی اس نے مناظرہ کیا میں کیسے سجدہ کروں آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ یا حق جل مجدہ اس نے آپ کی قسم کھائی آپ کی قسم کھا کر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس کو میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے یہ لیکن آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا قالا ربنا ظلمنا دونوں نے کہا ظلمنا انفسنا ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنے نفسوں پر غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی قالا دونوں نے کہا یہاں رک کر کے دو باتیں اور سمجھ لیں ایک تو یہ کہ ذہنوں میں آتا ہے کہ شیطان تو نکالا جا چکا ہے جنت سے وہ بس بسے کیسے ڈال رہا ہے بائبل میں یہ کہا گیا ایک لمبی کہانی بتائی گئی کہ ایسا کیا ایسا کیا اور وہ دھوکہ دے کر کے جنت میں گھس گیا تھا دوبارہ سیکورٹی والے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا لیکن قرآن پاک نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا اور حضرت حسن بصری نے فرمایا وسوسہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو دور سے ڈالا جاتا ہے اس نے دنیا میں رہ کر کے وہاں وسوسہ ڈالا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا یہ تو دور ہی رہ کر پیدا کیا جاتا ہے دوسری بات عام طور پر مرد کو بیان کیا جاتا ہے عورت اس کے ذمن میں آ جاتی ہے لیکن یہاں حضرت حوا علیہ السلام کو جگہ جگہ ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے شیطان نے دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں شیطان نے دونوں سے کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے شیطان نے دونوں سے کہا کہ تمہارے رب نے اس لیے منع کیا اور فرما ذاقہ پھر دونوں نے کھایا پھر دونوں کی شرم کی جگہ ظاہر ہوئی پھر دونوں نے پتے چپکائے پھر پروردگار نے دونوں سے فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا پالا تو دونوں نے کہا ہم تو پہلے پارے میں پڑھ چکے فتح آدم من ربی کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں حاصل کی جس کے ذریعے سے پروردگار کی توبہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ رب ہی نے ان کو سکھائیں کیا باتیں ایسے ایسے توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے مشفق استاد کہتا ہے بولو دوبارہ نہیں کروں گا جی دوبارہ نہیں کروں گا معاف کر دیجئے تو کہا چلو ٹھیک ہے جو معاف کر دیا پروردگار نے سکھایا آدم علیہ السلام کو لیکن جب توبہ کرنے کا نمبر آیا دعا کرنے کا نمبر آیا تو دونوں نے دعا کی ان مفسرین کی بات باوزن معلوم ہوتی ہے جنہوں نے فرمایا کہ یہ سب کس لیے کیا کہ بائبل میں ایک جہالت پھیلائی گئی تھی کہ یہ سارا کام عورت نے کیا شیطان نے عورت کو بہکایا عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا یہ سارا پنگا عورت نے کیا عورت ہی انسان کو پھر مرد کو اتار کر لائی جنت سے ہیں آسمانوں سے اس دنیا میں تو پھر عورت کے لیے طنز اور اس کے تانے کی باتیں اور اس کو گھٹیا سمجھنا قرآن پاک نے عورت کی بلندی کو بیان کیا اور اس تانے کو ہٹایا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہو یہ سب کام دونوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے قالا ربنا دونوں نے کہا ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی ذات پر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نہیں بخشے گا بخشش کرے گا ہمارے لیے وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں گے خسارہ والوں میں سے ہو گئی توبہ قبول فرمایا ہاں توبہ تو قبول ہو گئی لیکن اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم کو دنیا میں جانا پڑے گا پا بھی تو باد لے باز نہ اترو تم آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی بیوی حضرت ہوا بھی اور آپ کی اولاد بھی اترے یہاں سے بادو کم لے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے یہ بھی کہ تم شیطان کے اور شیطان تمہارا اور یہ بھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے کچھ دیر وہ متا اور زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک زمانے تک اس کے بعد پھر پلٹ کر واپس آنا ہے فِيهَا تَحْيَوْنَا فرمایا اسی میں تم زندگی گزارو گے وفیہا تموتون اور اسی میں تم مرو گے ومنہا تخرجون اور اسی دنیا سے تم کو نکالا جائے گا اور پہلے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ بتایا گیا کہ پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت پر چلے گا اس کو پھر یہ اس کے باپ کی جائیداد اور وراثت جنت مل جائے گی اور جو اس راستے پر نہیں چلے گا وہ سمجھ لے کہ آج اس کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے اب وہ دوبارہ پلٹ کر کبھی جنت میں نہیں آ سکے گا یہ شیطان نے اتنا بڑا کھیل کھیلا پروردگار نے انسانوں کو سنایا اس لیے تاکہ انسان سمجھے کہ شیطان کیا کیا مکاریاں کرتا ہے اور اس سے سبق حاصل کر کے اس کی مکاریوں سے ہوشیار رہیں شیطان نے جو سب سے پہلے کام کیا اس کا جو سب سے پہلا اثر ظاہر ہوا وہ کیا اثر ظاہر ہوا کہ کپڑے اتر گئے اشارہ ہے کہ آئندہ بھی شیطان کی محنت کا کیا نتیجہ ہوگا کپڑے اتریں گے آگے کپڑے اترنے کا تذکرہ اور شیطان دو طریقے سے کپڑے اتارے گا ایک تہذیب نو کے نام پر کپڑے اتارے گا تم ماڈرن لوگ ہو نئے لوگ ہو تمہیں کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے یہ یورپ کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو کیسے ننگے ناچتے ہیں تم بھی ننگے ناچو اس نام پر بھی کپڑے اتارے گا یہ بات بھی آئے گی آگے اور مذہب کے نام پر بھی کپڑے اتارے گا کہیں تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی تم ننگے پیدا ہوئے تھے ننگے رہو اپنے مالک کو یاد کرنا ہے اور خاص طور سے جب اس کی عبادت کا وقت آئے تو پھر کپڑے لگا کر طواف نہ کرو ننگے ہو کر طواف کرو اس لیے کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ کیسے اس کی عبادت کر سکتے ہو یہ سب شیطان کے چکمے ہیں انہی سے آگے آگاہ کیا جا رہا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا یقیناً ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس شیطان تم سے کپڑے چھینتا ہے یہ ہم نے تمہارے تمہیں کپڑے عطا کیے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا انزلنا علیکم ہم نے اتارا تمہارے اوپر اس کا کیا معنی ہے بہت تفسیریں کی گئی یہ تفسیر مشہور ہے کہ ہم نے وہ چیزیں اتاری جن کے ذریعے سے کپڑے بنے لیکن آگے آئے رہی ہے لوہے کے لیے سورہ حدید میں کہ ہم نے لوہا اتارا اور وہاں تمام مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان سے گرایا لوہے کو بلکہ جو خاص نعمت ہوتی ہے اہم نعمت ہوتی ہے پروردگار فرماتا ہے میں نے پیدا نہیں کی بلکہ اوپر سے تمہارے لیے بھیجی تو لباس بھی انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے لباس کو تمہارے اوپر اتارا اور لباس کتنے قسم کے کا تین یواری سو آتی کم وہ لباس ہے جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے سب سے پہلا کام ہے لباس کا شرم کی جگہوں کو چھپانا اگر کوئی ایسا لباس ہو جو شرم کی جگہ کو چھپا نہ سکے وہ لباس شمار نہیں ہوگا اتنا پتلا ہے کپڑا کہ بال بال نظر آ رہا ہے تو یہ لباس نہیں ہے یہ انسان ننگا شمار ہوگا اور ایسا ٹائٹ کپڑا پہن لیا کہ جس طرح پہلے ایک ایک آغا ننگے انسان کے دکھائی دیتے تھے اس کے وہ کپڑے میں بھی ایک ایک عضو الگ الگ دکھائی دے رہا ہے یہ یقینی طور پر قطعا ننگا ہے اس کو کپڑوں والا ہرگز نہ شمار کیا جائے وریشا دوسرا کام ہے لباس کا وریشا اور لباس کو تمہارے لیے اتارا ریشن زینت بنا کر اتارا زینت بنا کر اتارا زبائش بنا کر اتارا کپڑے لگتے ہیں انسان اچھا نظر آتا ہے گویا اگر انسان خوبصورت دکھائی دے کپڑوں کے اندر تو یہ بھی مقصود باری تعالی ہے اور مکہ کے مشرقین نے وہاں کے پنڈتوں نے لوگوں کو کیا سمجھایا تھا کہ انسان مالک نے اس کو ننگا پیدا کیا اگر اس کو کپڑے پہنانے ہوتے تو کپڑے پہنا کر کیوں نہیں پیدا کیا تھا پھر یہ بہترین کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو خوبصورت بن بن کر کے دکھائیں یہ اس کی نافرمانی ہے کہا یہ نافرمانی نہیں یہی فرما برداری ہے کپڑے اسی لیے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی کھڑے ہو گئے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں کبر نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے بال اچھے ہوں ہمارا چہرہ اچھا ہو بن بن کر سمر سمر کر ہم رہتے ہیں فرمایا اس کا نام کبر نہیں ہے کبر اس کا نام ہے کہ تم حق کو انکار کرو سچ کو انکار کرو تکبر کی وجہ سے اس کے سامنے اکڑ جاؤ یہ تو مطلوب ہے وہ لباس تکوا لالی کا خیر اور تکوے کا لباس وہ تو خیر بہت بہتر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے اور تقوی کا لباس کون سا ایک تو خود دین یہ تقوی کا لباس ہے اور دوسرا وہ لباس جس کو پہن کر کے انسان تقوی کی جانب جاتا ہے جس کو پہنتا ہے آدمی تو پھر اس سے گناہ ہونا مشکل ہوتا ہے سینما دیکھنے جاتا ہے تو سینما والا بھی کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی یہ پگڑی آپ کی یہ دستار اور آپ کا یہ جبہ آپ کہاں آ گئے یہ آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے شراب خانے کی طرف جاتا ہے حالانکہ اس کو دکان چلانی ہے بیچنا ہے لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیے وہ بھی دس مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھے گا یہ لباس یہ یہاں آنے والوں کا لباس تو نہیں تھا یہ آدمی یہاں کیسے آ گیا ہے وہ کہے گا مولوی صاحب یہ مسجد نہیں ہے یہ میں خانہ ہے آپ کہاں آ گئے ہو یہ ہے لباس التقوا اور شیطان کیا چاہتا ہے وہ کپڑے پہناؤ جس کے پہننے کے بعد سینما گھر جاؤ رنڈی خانہ جاؤ شراب خانہ جاؤ کوئی نہ پوچھے آپ کو تم ادھر کہاں آئے وہ کہے آ جاؤ آ جاؤ آپ تو ہماری جماعت کے آدمی ہو آپ ہی کے تو ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تین لباس ہیں جو مطلوب ہیں وہ لباس التقوا ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے میں نے کسی اور موقع پر بھی یہ واقعہ سنایا تھا لیکن عبرت والا ہے پھر سنا دیتا ہوں وقت کی بھی تنگی ہے مگر اہم بات ہے میں سہارنپور میں عظم مولانا طلحہ صاحب کے یہاں اعتقاب کیا کرتا تھا دو تین سال میں مسلسل وہاں رہا تو مجھے میری کمزوری آپ کو معلوم ہے تو میں جوس پینے کے لیے نکلتا تھا نفلی اہتکاب تھا تو وہاں ایک غیر ایمان والے بنیے تھے وہ جوس بناتے تھے ان کے یہاں جاتا تھا جوس پینے کے لیے تو میں نے ان سے کہا کہ میرا بی پی لو ہوتا ہے میں نے کافی تلاش کیا یہاں شہر میں ابلے ہوئے انڈے نہیں ملتے ہیں ہمارے پاس تو ابالنے کا کوئی ذریعہ نہیں پکے ہوئے انڈے نہیں ملتے ہیں تو کہنے لگے مول صاحب ابھی بتاتا ہوں میں نے دو چار منٹ کے بعد پھر پوچھا پھر کہنے لگے بتاتا ہوں مول صاحب ابھی پھر جب میں نے تیسری مرتبہ کہا پھر وہ سہارنپوری زبان میں بولے اب جی بتایا تو ہے بات یہ ہے انڈے ملیں ٹھیکے کی دکان کے سامنے آپ کا جانا اچھا لگتا ہے کیا وہاں بچہ بھیج دیا لے کے آ رہا ہے غیر ایمان والا بنیا سمجھتا ہے کہ یہ داڑھی یہ ٹوپی یہ پگڑی یہ جبا اس کے لائق نہیں ہے کہ میں خانے کے سامنے انڈے لینے کے لیے جائے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کیا لباس پہنا رہا ہے انسانوں کو وہ لباس پہنو جہاں مرضی جاؤ جی کوئی پوچھتا ہی نہیں اور کیسے کمزور لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں اسلام نے کوئی لباس نہیں بتایا قرآن نازل ہو رہا ہے بتا رہا ہے لباس وہ کہتے اسلام نے کوئی لباس نہیں بتایا حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں جس میں کتاب اللباس نہ ہو کہتے ہیں اسلام نے کوئی لباس نہیں بتایا اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ موٹے کپڑے پہنو پتلے پہنو اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ جبا پہنو کہ کرتا پہنو اسلام نے یہ بنایا بتایا تقوی کا لباس پہنو کیوں اس لیے کہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے یہ صرف عربوں کے لیے تھوڑا ہے ابھی آگے آپ پڑھیں گے سورہ نحل کے اندر لباس کا کیا فائدہ ہے کہ تم کو گرمی سے بچاتا ہے اب یہ بات کشمیریوں کو سناؤ تو وہ کبھی آسمان کو کبھی زمین کو دیکھیں گے لباس گرمی سے بتاتا ہے لباس سردی سے بچاتا ہے ان کو گرمی سے بچاتا تھا تو اسلام تو سرد علاقے کے لیے بھی ہے سرد علاقے والے سرد علاقے کے کپڑے پہنے گرم علاقے والے گرم کے کپڑے پہنے اسلام نے مجبور نہیں کیا کہ آپ صرف لنگی پہنے دھوتی پہنے دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی دھوتی پہنی نہیں ہے اور بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی شلوار نہیں پہنی ہے ہیں ہم تو سوت والوں کی مثال دیتے ہیں ہماری بٹھنڈی مبارک میں بھی ایسے لوگ ہیں ایسے بزرگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے کبھی شلوار نہیں پہنی جب سب سے پہلے پہنی تو پھر بچوں سے پوچھا کہ اس کی کمر بند کیسے باندھتے ہیں اپنا اپنا مزاج ہے اسلام نے اس کے لیے نہیں مجبور کیا اسلام نے اس کے لیے مجبور کیا کہ تقوا کا لباس پہنوں جس کے دیکھتے ہی دور سے لگے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے وہ ہر علاقے کے اندر الگ لباس ہوتا ہے وہاں کے بزرگوں کا لباس وہاں کے نیک لوگوں کا لباس جس کو دیکھتے ہی پہچان ہو جائے کہ یہ متقی لوگ ہیں بس اتنا مقصود ہے اور جو لباس کا حق ادا کر رہا ہو چنانچہ وہ لباس جو انسان کے ایک ایک اعضا کو الگ دلگ دکھاتا ہے وہ لباس نہیں ہے وہ ننگا ہونا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ بے وضو انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وضو کیا ہے لیکن جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے جب بے وضو ہوتا ہے تو اس کا مزاج اس کو بتاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے سرگرامی جسم پر ایک بوجھ بھاری پن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے جو انسان کبھی اس طرح کے لباس میں نہیں رہے ٹائٹ لباسوں میں اور اس طرح کے لوگوں کو نہیں دیکھے رب کعبہ کی قسم آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اس لباس کے لوگ آپ کو کیسے نظر آتے ہیں وہ کہیں گے بالکل ننگے اور وہ خود شرم کے مارے چھپتے ہیں کہ یار کیا بات یہ ننگے لوگ گھوم رہے ہیں مگر جو اسی لباس میں رہتے ہیں ان کو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں او آدم کے بیٹو کیا پیار سے باتیں سمجھائی جا رہی بنی آدم انسان بھی تو کہا جا سکتا ہے لیکن کیوں دھوکہ کھا کر کون بیٹھے ہیں شیطان سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی ہے ان کے بیٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے تمہارے باپ کے ساتھ ایسی دشمنی دکھائی تم اس کے پیچھے چل رہے ہو یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد لا یفتننکم الشیطان فتنے نہ مبتلا کر دے تم کو شیطان کما اخرجا جیسے کہ نکالے نکالا اس نے اب ابھی تم تمہارے ماں باپ کو من الجنت جنت سے اور پھر کیا کیا اس نے ینزع عنہما لباسہما اتروائے اس نے ان دونوں سے ان کے کپڑے اتارے پروردگار کی قدرت سے اترے لیکن اس نے وہ حالات پیدا کیے لیوریہما سوآتیہما تاکہ دکھائے وہ ان ان کو کے پردے کی جگہیں یاد رکھو وہ تمہارے کپڑے بھی اتارنا چاہتا ہے کہیں ننگے نہیں ہو جانا کہیں تہذیب نبوی کے نام پر ننگا نہیں ہو جانا اور کہیں تم مذہب کے نام پر ننگا نہیں ہو جانا کتنے لوگوں کو مذہب کے نام پر ننگا کر گیا انہو یراکم بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے وہ بھی وہ ہو اور اس کی جیلو ہو اس کی ضروریت بھی من حیث لا ترونہم اس طریقے سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مطلب یہ چھپا ہوا دشمن ہے امبش میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت میں اس سے ہوشیار رہو اچانک حملے کرتا ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء بے شک ہم نے بنایا شیتانو کو لیا ان لوگوں کا دوست للذین ان لوگوں کے لیے کار بنایا دوست بنایا لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں یہ پیدا ہونے والے ذہن کے سوال کا جواب ہے کیا کہ چھپا ہوا دشمن اس سے کیسے بچیں وہ کمبخت کبھی بھی ٹارگٹ پر حملہ کر دے گا کبھی بھی حملہ کر دے گا ہم کیسے بچیں گے نظر ہی نہیں آتا فرمایا شیطانوں کا ان کو دوست بنایا شیطانوں کو جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا شیطان کیا کیا گل کھلاتا ہے مکہ والوں سے پوچھو اور جب کرتے ہیں وہ بے حیائی کا کوئی کام ان سے پوچھو کیوں کیا مثلا ننگا ہو کر کے طواف کرتے ہیں قالو وجدنا علیہ آبانا کہتے پایا ہم نے اسی کے اوپر اپنے باپ دادا کو واللہ امرنا دیا اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے تم کو ننگا ہونے کا حکم دیا قل فرما دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دے سکتا ہے بالفحشاء بے حیائی کی باتوں کا ننگا ہونے کا چنانچہ کوئی بھی اگر ننگا ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے جب بس ہم گم ہو گئے اللہ کے عشق میں مست ہو گئے ہیں دل جنا دے عشق دے نال کوتے انترو میل اتارنے کی کیا کسی مست نے کہا کہا کہ جس کا دل عشق میں دھل گیا اس کو نہانے کی کیا ضرورت ہے اس پیمبر کا امتی جن کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو ان کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر امت کی تعلیم کے لیے کتنی خوشبو لگاتے تھے آپ کے گھر کا خرچہ جمع کیا گیا اور آپ کی خوشبو کا خرچہ جمع کیا تو خوشبو کا خرچہ زیادہ اور گھر کا خرچہ کم اس نبی کا امتی اور کہتا مجھے نہانے کی ضرورت نہیں کیسا شیطان نے چکما دیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر وہ جو لا تعلمون تم جانتے نہیں ہو قل ربی بالقسط آپ فرما دیجئے میرے رب ان کاموں کا حکم نہیں دیتا بلکہ امر ربی میرے رب نے حکم دیا بالقسط انصاف کرنے کا واقیمو وجوہکم عند کل مسجد اور حکم دیا میرے رب نے عقیم سیدھا رکھو تم وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر ایک مسجد کے وقت میں یعنی ہر ایک نماز کے وقت میں پروردگار کی طرف توجہ رکھو اس کے لیے نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ پڑھو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور پکارو اس کو مخلصین خالص کر کے لہو اسی کے لیے الدین الدین کو عبادت کو خالص کرو اسی کے لیے اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں کہ تیرا کوئی عمل پروردگار کے سوا نہ ہو جو کرے بس اسی کے لیے کرے کما بدا کم تعودون جیسا کہ بدا اس نے پیدا کیا کم تم کو پہلی مرتبہ تعودون تم پھر دوبارہ لوٹو گے پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ اب نتیجہ کیا نکلا شیطان کی محنتوں کا فریقن ہدا ایک گروہ کو پروردگار نے ہدایت کی دی وہ علیہم الضلالہ اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی انہم اولیاء من دون اللہ من دون اللہ وقت انہم محتدون یہ کون لوگ ہیں جن پر ہدایت ثابت ہو گئی انہم بے شک یہ وہ لوگ ہیں اتخذ الشیاطین جنہوں نے بنا لیا تھا شیطانوں کا اولیاء اپنا دوست پھر ان کے پیچھے چلتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وہ انہم محتدون اور یہ وہ طبقہ ہے بدقسمت طبقہ کہ شیطانوں کے پیچھے چلتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں ننگ دھڑنگ ہو کر کے رہنا ہے صرف لنگوٹ میں گھومنا سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی تعلیم ہے یہ مذہب کی تعلیم ہے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا لا يحب لاشرفین یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو خذو زینتکم لو تم اپنی زینت کو اپنی زیبائش کو اپنی خوبصورتی کو لو اپنے آپ کو مزین کرو اور زینت کو اختیار کرو عند کل مسجد ہر ایک مسجد کے وقت میں یعنی ہر ایک نماز کے وقت میں اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے فقائے کرام نے فرمایا کوئی بھی ایسا کپڑا جس کو لگا کر کے آدمی اچھی مجلس میں جانے سے شرماتا ہے اس کپڑے کو لگا کر کے نماز پڑھنا مکرو ہے کوئی بھی ایسے ایسا لباس جس کو پہن کر آدمی برات میں جانے سے شرماتا ہے مگر شرط ہے کہ شریفوں کی برات ہو اور کمینوں کی برات ہو سب کچھوں میں ناچ رہے ہوں ان کی بات نہیں ہے یہاں اگر شریف مجلس میں جانے سے آدمی شرماتا ہے اور شریف مجلس کون سی ہوتی ہے ہمارے ایک بڑے افسر ہیں ریٹائر ہو گئے نام لینا مناسب نہیں ہے مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ ٹوپی اور یہ پگڑی اس کا دین سے کیا تعلق ہے یہ تو نوز باللہ ایسی بات ہو گئی جیسے ان کے ہاں کچھا دین کا ایک رکن ہے تو تم نے ٹوپی کو دین کا رکن بنا دیا ہے میں نے کہا رکن نہیں ہے صرف ایک پہچان ہے اور اس سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اتفاق سے دوسرے دن ہی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو آج جناب وہاں تشریف فرما ہوئے میں بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ آج خان سوٹ پہنا ہوا اور سر پر ٹوپی رکھی ہوئے میں نے کان میں پوچھا چودھری صاحب یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی تو چڑ کے ہاں بات تو ہے میں نے کہا آپ بھی سمجھتے ہو کہ شریفانہ مجلس میں ٹوپی ہونی چاہیے سر کے اوپر ننگے سر جانا آپ بھی پسند نہیں کرتے ہو حالانکہ ابھی تو آپ کل کہہ رہے تھے میرے ساتھ اچھے سلام تو اب آفی جی پریشان ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا گیا ان سے شریفانہ مجلس میں جو لباس لگا کر آدمی نہ جا سکے اس لباس کو لگا کر کے نماز پڑھنا مکرو ہے اور اسی ضمن میں کہا گیا کہ وہ ٹوپیاں جو مسجد میں پڑی رہتی ہیں گندی ٹوپیاں ان کو لگا کر بھی نماز پڑھنا مکرو ہے اکثر فقہ نے تو مکروہ تنظیحی لکھا مگر مفتی عبدالرشید صاحب نے مکروہ تحریمی لکھا کرنا کام کام پہنچے یا بنی آدم ہے خود اے آدم کے بیٹو اختیار کرو تم اپنی زینت کو نماز کے وقت میں نماز کے لیے وکلو و اور کھاؤ اور پیو یہ بھی شیطان نے چکمہ دیا تھا کہ مذہبی آدمی کھائے پیے تھوڑا ہیں بس وہ تو اتنا کھائے اتنا پیے اور یہ باتیں اگر دیکھنی ہو تو آج بھی دوسرے لوگوں میں برادران وطن میں دیکھ سکتے ہیں اے کچھ حضرات کیا کہتے ہیں برت رکھو اور پھر افطار کرو اور کھانا کھاؤ صرف اتنا جو اس میں آ سکے یہ کوئی طریقہ ہے اس کا کوئی دین سے تعلق ہے جتنا ایک چلو میں آ سکے اتنا کھا سکتے ہیں کھاؤ وشربو اور پیو ولا تصرفو مگر حد سے تجاوز نہ کرو ان المصرفین بے شک حد سے تجاوز کرنے والوں کو فضول خرچے کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نوز باللہ حرام کر رکھا ہے کیا حرام کر رکھا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور پھر اچھے کپڑے لگائیں اور یہ مکہ کے پنڈتوں نے یہ ذہن بنایا بڑے چلاک تھے انہوں نے لوگوں کا پہلے ذہن بنایا کہ دیکھو ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں پیروں پیمبروں کی اولاد ہیں ہم تو کپڑے لگا کر طواف کریں گے مگر تم گاؤں کے لوگ گناہ گار سیاکار بدکار تم انہی کپڑوں کو لگا کر طواف کرتے ہو جن میں گناہ کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر کیا کریں کہا جب تم کو طواف کرنا ہو کپڑے ہم سے لے لیا کرو لے لیے کچھ دن تک یہ سارے لوگ ننگے نہیں ہوتے تھے کچھ قبائل سے خاص طور سے دیہات کے بیچارے ہمیشہ ان کا استحصال ہوا تو کچھ دن تک چلتا رہا ایسے اس کے بعد انہوں نے فیس مقرر کر لی کرایہ مقرر کر لیا کہ جو کپڑے لے گا اس کو اتنے کرایہ دینا پڑے گا اب گاؤں والے بیچارے غریب کچھ تو دے پاتے تھے کچھ نہیں دے پاتے تھے پنڈت جی کے پاس گئے آپ کیا کریں کرایہ ہے نہیں ہمارے پاس کہا جس کے پاس کرایہ ہے وہ کرائے کے کرتے لے لو اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ننگے ہو کر کے طواف کر لو مگر گناہ والے کپڑوں میں طواف نہیں کرنا اور اس طرف دھیان نہیں گیا کہ جس جسم نے گناہ کیا اس کو لے کر کے کیسے طواف کرو گے اور کہتے اس کو حرام کر لیا اور خاص طور سے زینت اختیار کرنا اچھے کپڑے پہننا یہ تو اللہ نے حرام کر رکھا ہے کل من حرم زینت اللہ آپ ان سے پوچھئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت اللہ تی اخرج لعبادی ہی جو پروردگار نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے یہ تو پیدا ہی اس کے خاص بندوں کے لیے ہوئی ہے دوسروں کو تو طبعا مل جاتی ہے ورنہ یہ خوبصورتی کی چیزیں زبائش کی چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے پہلے یہ پیدا کی وقت امن الرِّزْقِ اور پوچھئے ان سے کس نے حرام کیا اللہ روزی میں سے پاک چیزوں کو یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی الحیٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا آپ فرمائیے یہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں لیکن دنیا میں ایمان والے بھی استعمال کریں گے غیر ایمان والے بھی خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ چیزیں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی بہترین کھانے پینے کی چیزیں جنت میں ایمان والوں کو ملی جس کو ایمان نصیب نہیں وہ تو جہنم میں پہنچا اور بہترین پہننے کا لباس ایمان والوں کو ملا جو ایمان والا نہیں وہ تو جہنم میں گیا غزالی نفصل الآیات لقوم یا اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن اگر پوچھتے ہو کہ حرام کیا کیا اللہ نے تو زینت اختیار کرنے کو نہیں آپ فرما دیجئے انما بے شک حرم ربی حرام کیا میرے رب نے الفواحشہ بے حیائی کی باتوں کو ما ظہر منہا جو اس میں سے ظاہر ہیں وما بتانا اور جو پوشیدہ ہے جو کھلم کھلا گنا کیے جاتے ہیں وہ حرام اور جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں وہ حرام اور جن کو ظاہری طور پر لوگ گناہ سمجھتے ہیں وہ حرام اور جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ان اور اسی طرح کرتے جاتے ہیں لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھنا چلنا پھرنا یہ حرام والاسما اور تمہارا ہمارے رب نے میرے رب نے حرام کیا گناہ کرنے کو والبغیا اور زیادتی کرنے کو بندوں کے حق ہڑپ کرنے کو بغیر نہ حق طریقے سے اور یہ حرام کیا تشریکو باللہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو ما لم ينزل بھی سلطانا ایسی چیزوں کو شریک کرو جن کی شریک ہونے کے بارے میں پروردگار نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ون تک اللہ لا تعلمون اور یہ حرام کیا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں تمہیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ نے حرام کیا زینت مت اختیار کرو اللہ نے حرام کیا ہے کپڑے مت لگاؤ اللہ نے حرام کیا کہ ننگے ہو کر کپڑے لگا کر طواف نہیں کرنا ننگے ہو کر طواف کرنا مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو ولیکلی امت اجل اور ہر امت کے لیے ایک مدت متعین ہوتی ہے یہ دھمکی تھی مکہ والوں کو آگے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کر کے بتایا جائے گا ان کو ایک وقت تک کے لیے ڈھیل دی گئی تھی اب ڈھیل کا زمانہ ختم ہوا مکہ والوں تمہارے لیے بھی ایک وقت ہے ایک وقت تک تم کو ڈھیل دی جائے گی پھر پکڑ کا نمبر آ جائے گا فیضا جا جم تو جب آ جائے گی ان کی مقرر کی ہوئی مدت لا یس تاخیر تو وہ نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی بھی ایک لمحہ بھی اور جب تک وقت نہیں آئے گا تب تک مر بھی نہیں سکتے ہیں ولا یس اور وہ اس سے مقدم بھی نہیں ہو سکتے یا اکرام ذرا غور سے سمجھیے فیضا جا جب آ جائے گی اجل تو پھر مؤخر نہیں ہوں گے اور پھر مقدم نہیں ہوں گے جب اجل آ جائے گی تو پھر مقدم ہونے کا کیا مطلب نہیں جب اجل آ جائے گی تو مؤخر نہیں ہوں گے ولا یستقدمون یہ جملہ مستانفہ ہے یہ آگے ہے جملہ اور وہ اپنی وقت اپنی موت سے پہلے مر بھی نہیں سکتے ہیں ولا یہ مقدم بھی نہیں ہو سکتے یا اذا ایزا کے اوپر کر لیجئے یا بنی آدم یاتی انکم رسل منکم اے آدم کے بیٹو یاتی انکم جب جب بھی یہ بات ہو کہ آئیں تمہارے پاس ہمارے رسول منکم رسول تم ہی میں سے یا قصون علیکم بیان کرتے ہوں تمہارے سامنے آیاتی میری نشانیاں فمن اتقا تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا وہ اصلاحہ اور اپنا حال درست کرے گا فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے یہ بھی وہ آیت ہے جس کو قادیانیوں نے غلط معنی پہنانے کی کوشش کی کہا دیکھو نبوت تو جاری جب جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ اب رسول نہیں آئیں گے ہم کہیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھا انہوں نے کہا میرے بعد احمد آئیں گے اور حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کے بعد آئیں گے تو میں نے کہا ان سے پوچھو کون کون آیا کہتے ہیں بس ایک کانا دجال آیا پوچھو آئندہ کون آئے گا کہتے ہیں آئندہ بھی کوئی نہیں آئے گا بس ایک آئے گا اس کے لئے نبوت کی کھڑکی کھلی رکھی اور پوچھا وہ کیسا آیا کہتے وہ بھی ناقص آیا کامل نہیں آیا سبحان اللہ تھا ہی ناقص کیا فتنہ تھا اس دور میں انگریزوں کی طاقت پیچھے تھی لیکن اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جو سر پر کفن باندھ آئے اور اس فتنے کا مقابلہ کیا انتہائی جاہل قسم کا آدمی اجڑ قسم کا آدمی بیٹے نے باپ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ میرا باپ کتنا ہوشیار تھا کہتے ہیں والد صاحب بڑے سادہ تھے جیب میں دو ڈلے رکھتے تھے ایک گڑ کا ڈلا پنجابیوں کو گڑ کھانے کی عادت ہوتی ہے اور دوسری جیب میں مٹی کا ڈلا رکھتے تھے لیکن سادگی اتنی تھی کہ کبھی گڑ کھانے کی جگہ پر مٹی کو لے لیا اور کبھی استنجا کے لیے جو مٹی رکھی تھی وہاں گڑ استعمال فرما لیا بازار میں گئے کہتا ہے عجیب لوگ ہیں جب گیا تھا ادھر کی مارکیٹ بند اور جب واپس آئے تو ادھر کی بند وہ بند تھوڑی تھی جب ادھر گیا تو یہ آنکھ بند تھی جب واپس پلٹا تو ادھر سے بند ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا امت کو بہکانے کے لیے ہم کو حیرت نہیں کہ کیوں کھڑا کیا ہو تو ان کی محنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی حیرت یہ ہے کہ عقل و دانش کے باوجود ایسے لوگوں کے پیچھے انسان چل کیوں پڑتے ہیں ہوا کیا انسانوں کو کوئی سمجھ نہیں اور پھر بس ضد پر اکڑ جاتے ہیں پڑھے لکھے سمجھدار سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سوانح حیات اور سب کچھ ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود سمجھتے نہیں اللہ سمجھ عطا فرمایا میرے پاس ایک صاحب آئے کچھ جوان تھے ان کے ساتھی تھے ڈاکٹر حضرات اس کو پکڑ کر لے آئے کہ یہ قادیانی ہے ان سے کچھ بات کیجیے ان کو کچھ سمجھائیے تو میں نے سمجھانا شروع کیا ایک ساتھی نے کہا کہ ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے مرزے کی کتابیں بتانا شروع کی اتفاق سے جو کتاب تھی ان کے پاس وہ تھا ملفوظات حضرت مسیح معود علیہ السلام لعنت اللہ علیہ اس کو لکھا علیہ السلام اس کے ملفوظات جو کچھ وہ بولتا رہا وہ لکھا جاتا رہا میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہو اگر یہ مرزا خدا نے بھیجا تھا تو اس کو کیا چٹی پڑی تھی کہ یہ صرف انگریزوں کی تعریف کرتا رہتا تھا اور مسلمانوں کو صرف انگریزوں کو غلام بنانے کی دعوت دیتا رہتا تھا میں پوچھتا ہوں لوٹے پھوڑ ملاؤں سے کہ تم کو دیا کیا تھا مغلیہ سرکار نے جو تم کو انگلشیا گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے میں نے کہا اس کو کیا چٹی پڑی تھی ابھی وہ بات چل ہی رہی تھی تو ساتھی نے کہا جی ان کے پاس بھی کتاب ہے وہ میں نے کھولی اللہ کی مدد کیا جو صفحہ کھولتے ہیں اسی میں انگریزوں کی تعریف حالانکہ اس میں اور بھی باتیں تھی لیکن اللہ پاک وہی کھلواتا تھا وہی سبق کھلواتا تھا میں نے کہا قیاس کن گلستان بہار مرا دیکھو جب آپ کی لائی ہوئی کتاب کا یہ حال ہے تو مرزا کا کیا حال ہوگا اب دل میں اس کے کیا تھا زبان سے اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شیطان کی اولاد انگریزوں نے پیدا کیا تھا میں نے کہا ہم تو چلا رہے ہیں ایک صدی ہوگی آپ مان نہیں رہے ہم کیا کریں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور جو جھوٹ لائیں گے جو جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو واستكبروا عنها اور اکڑ گئے آیتوں کے مقابلے میں اولئک اصحاب النار یہ جہنمی لوگ ہیں فیھا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته فمن اظلم تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر جھوٹ کا جھوٹی باتیں منسوب کی اللہ کی طرف اور جب اللہ کی آیتیں او اوقت زبدی بھی جاتی ہی یا اللہ کی آیتوں کو اس نے جھوٹا کہا یو ینالوہم نصیبہم من الکتاب یہ ہیں وہ لوگ ینالوہم حاصل ہوگا ان کو پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب کتاب میں سے مشکل آیت ہے کتاب میں سے ان کو حصہ پہنچے گا مطلب جو ان کے کھاتے میں دنیا لکھی گئی ہے وہ دنیا کا آرام اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں ان کو ملیں گی اور ملتی رہیں گی حا اذا جم رسلنا یہاں تک کہ جب آ گئے ہم آ جائیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہمارے قاصد یتوفونہم تو وہ ان کو پورا پورا لے لیں گے وفات دیں گے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ پھر وہ پوچھیں گے ان سے اینما کہاں گئے کنتم تم جن کو تم پکارا کرتے تھے دون اللہ اللہ کے سوا قالوا گلو عنا وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے وہ علی انفسہم مجرمین اور وہ گواہی دیں گے اپنی ذات کے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ تھے کفر کرنے والے نافرمانی کرنے والے یہ اوپر کا لفظ اولائک ینالوہم نصیبہم من الکتاب اس کی دوسری تفسیر اکابرین نے یہ بھی کی کہ ان کو ان کا لکھا ہوا ضرور ملے گا کتاب جو لکھا ہوا ہے لکھائی وہ کیا ہے جو ان کے لیے طے ہو چکا ہے آخرت کا عذاب لیکن حتی اذا جاءتہم اس لفظ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پہلی تفسیر زیادہ مناسب پھر کر لو یہ ہیں وہ لوگ ان کو پہنچے گی ان کی لکھت ان کا لکھا ہوا حصہ جو ان کے لیے دنیا میں لکھا گیا تھا تقدیر میں جو تھا وہ ملتا رہا کبھی مصیبتیں آئیں کبھی پریشانی آئیں اور مزے زیادہ مارے یہاں تک کہ پھر ہمارے قاصد آئیں گے اور ان کو پورا پورا لے لیں گے اور پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ لات حضا حبل سب کے سب گم ہو گئے اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے نافرمان تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب موت کا منظر نظر آتا ہے دنیا کی چیزیں گم ہوتی ہیں آخرت کی نظر آنے لگتی ہیں قال خلو اب قیامت کا منظر قال پروردگار فرمائے گا اد داخل ہو جاؤ فی امم ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں ان سے پہلے کون داخل ہو چکی ہیں دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں کچھ گمراہ کرنے والے اور کچھ گمراہ ہونے والے جو گمراہ کرنے والے ہیں دنیا کے فراؤن قارون حامان اور دنیا میں یہ مذہب کے کھڑپینچ جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے یہ پہلے جائیں گے جہنم میں آ رہا ہے سورہ حود کے اندر کہ فراون اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا آگے آگے چل رہا ہوگا اور کہے گا آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ اور یک النار ان کو لے کھڑا کرے گا جہنم میں یہ آگے جائیں گے اور ان کے جو ماننے والے تھے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے وہ پیچھے پیچھے چلیں گے اب پیچھے والوں سے کہا گیا داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ جو تم سے پہلے داخل ہو چکے ہیں من الجن والانس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی فی النار جہنم میں کلما دخلت امت اللعنت اختہا جب جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت لعنت تو وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو بہن سے مراد اس جماعت کو جو اس سے پہلے داخل ہو چکی تھی اور جس نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ دیکھتے ہی کہیں گے لانت ہو تم پر اور جموں والے فٹے منہ اتنے آئے ہو پہلے پوچھ گیا تو دیر فٹے منہ اختہا اس کو لانت کرے گی حتی اذا دارکو فیہا ادارک ہا ادار کا مشکل معنی بیسویں پارے میں آ رہا ہے اے خلط ملت ہو جانا لیکن اس کا ایک معنی جمع ہونا یہاں یہی معنی ہے حتی اذا دارکو یہاں تک کہ وہ سب کے سب اکٹھے جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے فیہا اس میں جہنم میں جمعان سب کے سب یعنی پیر بھی مرید بھی اے گرو بھی اور چیلے بھی بڑے بھی اور چھوٹے بھی قالت اخراہم خراہم کہیں گے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کے لیے ربنا اے ہمارے رب ہاولائی یہ ہیں وہ بدبخت اضلونا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا فآتیہم عذابا من النار تو دیجیے آپ ان کو عذاب ضعفا ڈبل من النار آگ کا عذاب ڈبل دیجیے ان کو انہوں نے ہم کو گمراہ کیا یہ خود تو ڈوبے تھے سنم ہم کو بھی لے ڈوبے ان کو ڈبل سزا دیجیے قال قال لكل لكل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون فرمایا سب کو ڈبل ملے گا تم کو بھی ڈبل ان کو بھی ڈبل تم کو اس لیے ڈبل کے تم نے ہماری نہیں مانی اور ان کے پیچھے چلتے رہے ہمارے پیمبر بھی سمجھاتے رہے ہماری کتابیں بھی سنائی جاتی رہیں مگر پھر بھی تم نے ہماری نہیں مانی تم کو بھی ڈبل عقل و دانش بھی تمہیں دی مگر اس سے بھی کام نہیں لیا میں نے کہا نا قادیانی کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے کتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ مگر مت ماری گئی سب کو ڈبل ملے گا ولا کلّہ تَعْلَمُونَ ان کو کیوں ڈبل انہوں نے تم کو بھی گمراہ کیا خود بھی گمراہ ہوئے دونوں کو ڈبل ولا کلّہ تَعْلَمُونَ اور لیکن تم کو معلوم نہیں اس کا یہ معنی بھی کیا سب کو ڈبل ہو رہا ہے یعنی سخت سزا ہو رہی ہے مگر تم کو پتا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو زیادہ سزا مگر ان کو ڈانٹ دیا تم بڑے آئے ان کو ڈبل دینے والی سزا کیوں ان کے پیچھے چلے تھے قالت وقالت اولاهم اور کہا پہلے والوں نے جو پہلے جہنم میں داخل ہوئے تھے پیچھے والوں سے فما من فضل تو نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت کیا ملا تم کو ہمیں ڈبل دلا کر کے تمہیں بھی ڈبل ملا تم بڑے آئے فضیلت والے فضو العذاب چکھو تم بھی ہمارے ساتھ بما کنتم تکسبون ان گناہوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے ہمارے پیچھے خود چلتے تھے ہم نے کو تم کو مجبور کیا تھا اپنے پیچھے لگانے کے لیے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تو یہ لوگ کیا کبھی جنت میں بھی جائیں گے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا آیتوں کے مقابلے میں اکڑتے رہے اللہ کے پیمبر آ کے سمجھاتے رہے ان کی مذاق اڑاتے رہے یہ جنت میں جائیں گے ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا کس طرح ناممکن ہے ان الذين كذبوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا سمجھا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو واستكبروا اور جو اکڑ گئے تکبر کیا انہا ہماری آیتوں کے مقابلے میں لا تفتح لهم نہیں کھولے جائیں گے لهم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے یہیں سے سمجھا گیا کہ جنت آسمانوں میں ہے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ان کے لیے ولا يدخلون الجنہ اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے ناممکن ہے ان کا جنت میں داخل ہونا یہ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے حتی یلی جل جمل فی سم الخیات یہاں تک کہ اونٹ گھس جائے فی سم الخیات سوئی کے سوراخ میں سوئی کے ناکے میں سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں اونٹ گھس جائے اگر اونٹ اس میں سے پار ہو سکتا ہے تو سمجھو یہ جنت میں جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں سے اونٹ پار نہیں ہو سکتا تو یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی ادھار کھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں منزل بکری ہیں رستے بکرے منزل سارے بھی کٹھی نہیں ٹھیک ہے قرآن پاک کی عیسائیت پر غور کریں کیسے ڈانٹ کے ساتھ فرمایا ناممکن ہے اور حتی یلی جل جمل یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور بعض بزرگوں نے کیا یہاں تک کہ اونٹ سما جائے سوئی کے سوراخ میں اگر اونٹ اس میں سما سکتا ہے تو یہ جنت میں جا سکتے ہیں اگر نہیں سما سکتا تو نہیں جا سکتے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَاد ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے جہنم کی تلائی جہنم کا مڈرس ان کے لیے نیچے بچھونا ہے وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش اور ان کے اوپر جہنم کا غواش ہے جہنم کا لوا کیا کہیں گے لحاف ہے غواش اوپر سے ڈھانپنے کی چیز اوپر سے ڈھانپنے کے لیے بھی آگ نیچے سونے کے لیے بھی آگ وَقَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو جرم تو دیکھو نا کیا کیا ہے اس کے مقابلے میں ایمان والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لا نکلف نفسا اور یہ بات بیچ میں جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے آگے تھا اولئک اصحاب الجنہ یہ جنتی ہیں ہم فیھا خالدون یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے بیچ میں ایک بات آ سکتی تھی ذہن میں کہ جنت میں جانے کو تو میرا بھی دل کر رہا ہے لیکن ہے بڑا مشکل کیا اتنے کام کیے جا سکتے ہیں روزہ رکھنا زکات دینا جون کے مہینے جولائی کے مہینے میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے لا نکلف نفسا الا وسعها آہا یہ مالک الملک کا دین ہے تم نے غور ہی نہیں کیا لا نکلف ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں کسی جان پر الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر جتنی نیکیاں ہیں وہ انسان کی طاقت کے مطابق ہیں طاقت سے بڑھ کر نہیں آج جولائی کا مہینہ ہے جون کا مہینہ ہے اور اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی وہ آپ نے ثابت کیا کہ جموں کی گرمی میں بھی جولائی میں روزہ رکھا جاتا ہے مگر ماشاءاللہ یہ کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں بالکل ممکن بالکل آسان ہے کوئی رکھ کر تو دیکھے کتنا آسان ہے اللہ نے مشکل کسی کام کا حکم ہی نہیں دیا جو نہ رکھ سکے تو اس کو تو کہہ دیا قضا کر دے سفر میں بیماری میں اور جس کو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں اس کو کافی دیا دے دے کہاں مشکل ہے دین اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کا تصور آتے ہی پہنچ گئے جنت میں لیکن پھر جوانوں کو خیال آتا ہے کہ یار جنت میں جائیں گے لیکن وہ فلانا بھی جائے گا وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے میرے ساتھ مگر اس کے ساتھ تو میرا بڑا جھگڑا ہے بار بار پہ بات بات پر ہماری لڑائی ہوتی ہے وہاں بھی جا کے لڑتے رہیں گے کارنا جنت آنت کے نباشت کسے کسیرا بکسے خار نباشت جنت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے اور جنت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کو کسی کے ساتھ خار نہیں ہے ورنہ دو پڑوسی کہیں گے چلو یار دونوں جنت میں چلے گئے مگر وہاں بھی لڑتے رہیں گے کانا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوگا من لن کینے میں سے حسد میں سے ایک دوسرے کی طرف سے بغض میں سے تجری من تحتهم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ حدانہ لہذا جس نے ہم کو راستہ دکھایا اس جنت میں پہنچنے کے لیے جس نے ہم کو توفیق دی جنت میں آنے کے لیے وما كنا لنهتدي اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پا جاتے اس کا راستہ پاتے لولا ان هدانا اللہ اگر وہ اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا لقد جاءت رسول ربنا بالحق جنت میں آ کر کے آج آنکھوں سے دیکھا آج تک جو رسول آ کر کہہ رہے تھے کہ جنت ہے جہنم ہے وہ سب برحق تھا لقد جات یقیناً آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے پیمبر بالحق حق لے کر ونودو اور ان کو آواز دی جائے گی کون آواز دے گا نام نہیں بتایا فرشتہ آواز دے گا یا فضا سے آواز آئے گی پروردگار کی طرف سے آواز دلائی جائے گی یہ بات کہ تلکم الجنہ وہ ہے جنت تموہا تم کو اس کا وارث بنا دیا گیا ہے جو جنت کے وارث بن گئے بیمار کو تعملون ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ فرمائے گا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے آماد کرتوت تو برے کام کو کہتے ہیں اچھے کاموں کی وجہ سے تم کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ورنہ ہمارے عمل کیا اور جنت کیا جنت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے یہ اس کا احسان ہے آپ کے پاس کوئی مہمان آئے اور آپ اس کو کہو کہ میاں تم اس کے لائق نہیں تھے کہ تم کو سوکھی روٹی بھی دی جاتی یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم کو واضوان کھلایا تو وہ کہے گا اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے بھوکا رکھتا مگر یہ تانے نہ دیتا جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے اور پھر بندو سے کہیں کہ تم تو جنت کیا تم جنت کے کنارے کے لائق بھی نہیں تھے ہم نے کرم کیا یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت صرف اس کے فضل سے ملتی ہے اس کے فضل سے مانگو وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوا آگے دو رکوع کے اندر میں نے کہا تھا کیسے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں تذکرہ شیطان کا شیطان نے کیسے کیسے گمراہ کیا اس کو بیان کیا پہنچتے پہنچتے بات جنت کی آئی اور جہنم کی آئی کہا اس کا بھی تذکرہ سنتا چلو جنت اور جہنم کا کیا تذکرہ ہے ونادا اصحاب الجنہ اور آواز لگائیں گے جنتی جہنمی افوان قد وعدنا ربنا حقا یہ کہ یقینا پا یقیناً ہم نے ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ربنا ہمارے رب نے حقا برحق ہم ہم تو سے وعدہ کیا تھا یہ نیکیاں کرو جنت ملے گی ہم کو جنت ملی تم سناؤ فہل وجد تم ما وعد ربکم حقا کیا پایا تم نے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا تم سے وعدہ کیا تھا اگر باز نہیں آئے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے اور مر کر جہنم میں جاؤ گے ہو گیا وعدہ پورا قالو نعم انہوں نے کہا ہاں ہاں ہو گیا وعدہ پورا آگے جہنم میں آواز آواز دینے والا دے گا بینہم ان کے درمیان ایک فرشتہ آواز لگائے گا اللعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی حالت ظالمین ظالموں پر جب کوئی مجرم اقرار کرتا ہے جرم کا اور آپ اس سے پوچھتے ہیں چوری کی تو نے پہنچ گیا جن ہے جس کے لیے میں کہتا تھا جیل جائے گا آیا جیل میں تو کہے گا جی آ گیا تو آپ کیا کہتے پھٹتے ہوں دیر پھٹتے فٹتے کر گئے اقرار وہی انداز ہے لعنت اللہ لعنت ہو تمہارے اوپر اللہ کی ظالموں نہیں مانتے تھے دنیا میں عن سبيل اللہ اور یہ اکیلے مجرم تھوڑے تھے متعدی تھے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے الدین یسون جو روکتے تھے لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وہ یب اون اور تلاش کرتے تھے اس کے اندر ٹیڑھا پن وہ بلّیر کافرون اور آخرت کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے وہ بینا حجاب اور ادھر جنت ادھر جہنم دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے حجاب ان ایک دیوار ہے اور اسی دیوار کی ایک چوٹی کا نام آراف ہے ہم نہیں جانتے ظاہر ہے کہ ہمیں کیا معلوم کس طرح کی دیوار ہے کیسی اس کی چوٹی ہے پہاڑ ہے بہرحال ایک آڑ ہے اس لیے تاکہ جنت کی نعمتوں کے کچھ بھی مزہ جہنمیوں کو نہ آئے اور جہنم کی تکلیفوں کا کوئی احساس جہنم جنتیوں کو نہ ہو جائے وعلى الاعراف رجال اور اس کی چوٹی کے اوپر کچھ مرد ہوں گے یعرفون کو بسیماہم وہ پہچانتے ہوں گے ہر کسی کو اس کے نشان سے کیا مطلب ادھر جنتیوں کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھے پہچان گئے یہ جنتی ہیں اور ادھر جہنمیوں کے کالے چہرے دیکھے کان نہ ہوں قطع قطع ہیں کیا ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر کالی رات کے پرت لگا دیے ہیں ان کے کالے چہرے دیکھے ان کو پہچان لیا چہرے کالے اور آنکھیں نیلی ان کو بھی پہچان لیا ونا دھو اور انہوں نے آواز لگائی اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان سلام علیکم تم کو سلامتی ہو مزے آگے تمہارے ہم تو یار ابھی تک آ نہیں سکے لم یت ابھی تک وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں وہ ہوں اور وہ تما کرتے ہوں گے امید کرتے ہوں گے کہ آ رہے ہیں ہم کون ہیں یہ آراف والے بہت تفسیریں ہیں لیکن آسان بات جو ہم کو یاد رہے اور تقریباً جمہور نے یہی تفسیر کی کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوئی ہوں گی اور ان کو ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے روکا جائے گا باقی لوگوں کو جانے دو جنت میں تم ذرا یہاں رکو اور دیکھو جہنم کا نظارہ بھی اور جنت کا بھی اب یہ بھی ایک سزا ہے کہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں کیسے جل رہے ہیں تو گھبرا رہے ہو کہ کہیں ادھر کا نمبر نہ آ جائے وَإِذَا صُرِفَتْ تَبْصَارُهُمْ اور جب پھیری جائیں گے ان کی نگاہیں تلقا اصحاب النار جہنم والوں کی طرف قالوا ربنا وہ کہیں گے ہمارے رب لا تجعلنا مت شاہ شامل کرنا مال قوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ ہم کو دیکھتے دیکھتے اچانک ان کو کچھ اپنے جان پہچان کے لوگ نظر آ گئے جہنم میں کون سے لوگ جو دنیا میں دن دناتے تھے اور غریب اور مسکین اور کمزور مسلمانوں کو کہتے تھے یہ دیکھو اپنے آپ کو کہتے جنتی یہ چلتے پھرتے جنتی دیکھو بھائی کھانے کے لیے تو روٹی نہیں ہے اور جنتی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو مزاق اڑاتے تھے ان کی کہتے یہ جائیں گے جنت میں اور ہم نہیں جائیں گے ہم جیسے حسین و جمیل چہرے ہیں مال و دولت والے لوگ نہیں جائیں گے جنت میں یہ جائیں گے ان لوگوں کو آراف والے پہچان لیں گے یہ پڑے ہوئے کہاں جہنم میں اور دوسرے غریب اور مسکین کہاں ہیں جنت میں ونادا اصحاب العراف اور کہیں گے آراف والے پکاریں گے آراف والے رجالن کچھ لوگوں کو یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم ہوں ان کی نشانیوں سے ابھی جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں قالو ما اغنا عنکم ان سے کہیں گے ما اغنا نہیں کام آیا عنکم تمہارے جم حکم تمہارا مال و دولت کو جمع کرنا بڑے بڑے عہدے بڑی بڑی کوٹیاں بہت روپیہ پیسہ وما کنتم تستکبرون تم اور ما مستریا اور تمہارا وہ اکڑنا بھی تمہارے کچھ کام نہیں آیا وہ جو تم اکڑا کرتے تھے کچھ کام نہیں آیا یار بڑی کوٹیاں بڑے بنگلے بہت پیسہ بینک بیلنس لیکن اس کے باوجود تم کو ایمان نصیب نہیں تھا وہ تمہارے کام نہیں آیا اور تم بڑی ڈینگے مارتے تھے اکڑا کرتے تھے وہ اکڑنا کچھ کام نہیں آیا اولا الذین وہ ہیں وہ لوگ دیکھو جنتی اقسم تم تم قسمیں کھایا کرتے تھے لا ینالوہم اللہ برحمہ نہیں پہنچے گا ان کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کا حصہ اللہ کی رحمت ان کو نصیب نہیں ہوگی یہ ہیں وہ لوگ کون سے ادخل الجنہ ان سے کہا گیا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں والا ان تم اور تم غمگین بھی نہیں ہوں گے ہیں ان سے پوچھیں گے مسٹر وہ گئے وہ تمہارے غلام بھی تھے نوکر تھے مگر ایمان والے تھے اور تمہارے پاس سب کچھ تھا مگر تم نیکیوں سے محروم ہو گئے اب دیکھو کیا نتیجہ نکلا جنتیوں نے جہنمیوں کو پکارا تھا آراف والوں نے بھی بات کی تو جہنمیوں کی بھی سن لو وہ بھی کچھ کہیں گے ہاں ان کی بھی سنو ونادا اصحاب النار اور پکاریں گے جہنمی اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان افیضو علینا کہ بہا دو ہمارے اوپر من الماء پانی میں سے کوئی دو چار کترے ہمارے منہ میں بھی ٹپکاؤ بہا دو ہماری طرف پیچھے ہم پڑ چکے ہیں اوپر اور نیچے کا مسئلہ جس سے تھا کہ جنت جنتی اوپر اور جہنمی جنت کا مقام بلند ہے اور جہنم کا مقام نیچے ہے اسی لیے کہتے ہیں بہا دو رزقکم اللہ یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے کوئی ایک دو لقمے ہم کو بھی دے دو قالوا ان اللہ حرمهما جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ کھانا اور پانی علی کافرین ان انکار کرنے والوں پر اللہ دین دینہم لہوم ولعبا جنہوں نے بنایا تھا اپنا دین کھیل اور تماشے کو ناچنا کودنا اسی کو دین سمجھا ہوا تھا کھیل تماشا یہی مذہب کی پہچان اور علامتیں تھیں وغرتہم الحیات الدنیا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا بس یہیں کا سٹیٹس یہیں کا مرتبہ یہیں کی بس دکھاوٹ یہیں کا مال و دولت میرا یہ میرا وہ میرا وہ اس کے لیے حرام کر دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ تو آج نَنْسَاهُمْ ہم ان کو بھول جائیں گے کَمَا کا یوں گی مہازا جس طرح وہ اس دن کو بھول گئے تھے اللہ اکبر آپ پڑے رہو بھول جائیں گے ہم اللہ کو نہیں بھول سکتا ہے اس کو سب ہر وقت میں یاد ہیں جس طرح آدمی بھول جاتا ہے کسی کو نہ پوچھتا ہے کہاں پڑا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں اس طرح چیختے رہو چلاتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کما نسول لقاء یومہم حاضہ جس طرح وہ انہوں نے بھلایا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو وما ماں بآیاتنا آیا تین اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلَّاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یہاں تک کہ بیان سے معلوم ہوا اے ساری دنیا کے انسانوں اور خاص طور سے جہنم میں جانے والوں لائے تھے ان کے پاس ایسی کتاب کو قرآن کو جس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا تھا علم علم کی بنیاد پر کھول کر بیان کیا تھا ایک ایک بات نقطے کی علم کی بات ہم عالم الغیب والشہادہ تھے اس کے مطابق ہم نے بیان کیا تھا ہدن ہدایت دینے والی تھی اور مہربانی کرنے والی لقومی یؤمنون ایسے لوگوں پر مہربانی کراتی تھی جو ایمان لانے والے تھے ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی تھی مگر تم نہیں مانے اتنا کھول کر کے یہ جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ سنا دیا اے مشرقین عرب حل ينظرون الا تاویلا اب کس کی انتظار ہے کب مانوں گے اللہ تعویلا ہو نہیں وہ منتظر ہیں مگر اللہ تعویلا ہو اس کی کہ اس کتاب کی حقیقت آ جائے اس کتاب کا انجام آ جائے انجام کا مطلب جس عذاب کا اس کتاب نے تذکرہ کیا ہے وہ عذاب آ جائے اور اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس دن ایمان لاؤ گے اس کی تعویل آ جائے اس کی حقیقت آ جائے جو کچھ کہا گیا وہ آ جائے یوم یاتی تاویلہ جس دن اس کی حقیقت آ جائے گی یقول الذین نسوہ کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے تھے من قبل اس سے پہلے قد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً آئے تھے ہمارے رب کے رسول بالحق حق لے کر آئے تھے ہائے کیا کرے ہم نے نہیں مانا ان کو اور ہم اسی میں رہے کہ قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی آئے گی تو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے مگر اب کیا کریں اللہ لنا من شفعاء کیا ہے کوئی ہمارے لیے سفارشیوں میں سے فیشفعوا لنا تو وہ ہمارے لیے سفارش کرے او نرد یا ہم کو واپس کیا جائے فنا عمل جس کے سبب ہم نیکیاں کریں عمل کریں غیر الذی اس کے سوا کننا نعمل جو ہم عمل کیا کرتے تھے ہائے ہائے ہے کوئی ہے کوئی کوئی ہماری شفاعت کر دے کوئی ہم کو واپس کروا دے کوئی نہیں شفاعت کرنے والا کوئی نہیں واپس کرنے والا قد خسروا انفسهم یقینا نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو وضل عنهم اور گم ہو گیا ان سے ما كانوا یفترون جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے صدق اللہ مولانا العظیم جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوتا ہے آج میں نے سوچا پورا پارا ہو مگر وہ صبح سر میں درد ہو گیا ہو ہی نہ پایا